Now AM 530. In Niagara Falls, Ontario, the skyscraper loves to thrill. It's exciting, you know. It's Marineland, the Dragon's Mountain High, the roller coaster ride. Everyone loves Marineland. Lots of exciting rides that zip, soar, and glide. Dolphins swim fast, whales make the biggest splash. You'll be singing a song. If you enjoy the South Asian programming available on Chow AM 530, then you have a new source on the weekend in southwestern Ontario. Brampton, Mississauga, Hamilton, St. Catharines, Kitchener-Waterloo, Guelph, Woodstock, and Brantford now have a new home for South Asian radio. Weekends on CKPC AM 1380. News, current events, music, and culture for the ever-growing South Asian community. Now available at a new weekend home. CKPC AM 1380 or online at am1380.ca. احمدیت زندہ احمدیت زندہ احمدیت باد احمدیت زندہ دل میں ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا ہے والا والا والا والا والا والا والا والا والا والا والا بال الشيطان آخر زمان مقدر اپنے حق میں علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مکرم نظیر آج کا پروگرام ریڈیو احمدیہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے یہ پروگرام ہر اتوار کے شب رات دس سے بارہ بجے اے ایم فائیو تھرٹی اور سپہر چار سے پانچ بجے اے ایم سیون سیونٹی پہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اس پروگرام کا مقصد اپنے سامعین کو اسلام اور احمدیت سے متعارف کروانا اور اسی طرح آپ کے سوالات کے جوابات دینا یہ جوابات ہمارے پروگرام میں ہماری جماعت سے مختلف علماء تشریف لا کر دیتے ہیں آج ہمارے ساتھ ہمارے موضوع ساتھی محترم انصر رضا صاحب تشریف فرما ہے انصر رضا صاحب آج کے پروگرام میں السلام علیکم رحمۃ اللہ جی وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ انصر رضا صاحب ہمارے پروگرام میں باقاعدگی سے تشریف لاتے ہیں خود مطالعہ کر کے جماعت احمدیہ میں شامل ہوئے پیشے کے لحاظ سے اکاؤنٹنٹ اپنی زندگی انہوں نے دین اسلام کی خدمت کے لیے وقف کی اب جماعت احمدیہ میں بطور مشنری کے خدمات انجام دیتے ہیں سامعین ہمارے پروگرام کا مقصد جیسے میں نے ایڈس کیا دوستانہ ماحول میں تبادلہ خیالات ہے نہ کوئی بحث مباحثہ نہ کسی کی دل آزاری اس کا طریق کچھ ایسے ہے کہ پہلے ہمارے معزز مہمان اپنے افتتاحی کلمات آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس دوران ہم آپ کی کالز نہیں لیتے آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ ان باتوں کو سنیں اس کے بعد آپ کو دعوت ہوگی کہ آپ پروگرام میں شامل ہوں ساڑھے گیارہ بجے تک ہم وہ سوالات لیتے ہیں جن کا تعلق موضوع سے ہوتا ہے چنانچہ آپ سے گزارش ہے کہ مزاج رکھ قائم رکھنے کے لیے پروگرام کا جو موضوع سے متعلق سوالات ہیں وہ کیجیے ساڑھے گیارہ بجے کے بعد ہم عام سوال جو ہیں وہ بھی لیں گے تو ان گزارشات کے ساتھ آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں جی انصر صاحب بسم اللہ جی ذاکر اللہ کرم صاحب سامعین اللہ تعالیٰ کے فضل سے رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور یہ ہمارا رمضان کا پہلا پروگرام ہے اور آپ سب کو ہم سب کی طرف سے ریڈیو ایم دیا کی ٹیم کی طرف سے اور جماعت ایم دیا کی طرف سے رمضان کی بہت بہت مبارک ہو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ <clears throat> ہم نے اپنی زندگی میں ایک دفعہ پھر یہ رمضان پایا ہے اور میں شام کے پروگرام میں بھی بات کر رہا تھا کہ ایک فلسفی نے لکھا ہے کہ ہر بچے کی پیدائش سے یہ پیغام ملتا ہے کہ خدا ابھی انسان سے مایوس نہیں ہوا تو ہر رمضان کی آمد پہ ہمیں اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے کے لیے ایک اور موقع دے دیا ہے اور ایک دفعہ پھر ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ اس مہینے کی برکات سے فیضیاب ہوں اور <clears throat> جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں رحمتیں برکتیں رکھی ہیں وہ اس کو ہم حاصل کرنے والے ہوں اس کے ساتھ ساتھ ایک جو اہم بات جس کی طرف میں شام کو بھی بات کی تھی آج بھی اس وقت بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم کا رمضان کے ساتھ گہرا تعلق ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عزب اللہ شیطان الرجیم کہ شاہ رمضان ان ضرا فہر قرآن تو یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا بعض لوگ کہتے ہیں نازل ہونا شروع ہوا بعض کہتے ہیں کہ اس کے متعلق نازل ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر سال جبرائی علیہ السلام جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان میں اس وقت تک جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوا ہوتا تھا اس کا دورہ پورا کرواتے تھے پورا ایک دور مکمل کرواتے تھے حضور کے ساتھ اور آخری جو رمضان تھا حضور کی زندگی کا علیہ السلاۃ السلام کا اس میں دو دفعہ پورا قرآن کریم جو ہے وہ حضور کے ساتھ جبرائیل نے دور مکمل کروایا تو اس سنت کو زندہ رکھتے ہوئے مسلمان یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس رمضان میں قرآن کریم کا ایک دور مکمل کیا جائے بعض دو بھی کرتے ہیں جن کی ہمت ہوتی ہے وہ تین دفعہ بھی کر لیتے ہیں تو یہ ایک ایسا موقع ہے جس میں جبرائیل کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کو دہراتے ہوئے مسلمان کوشش کرتے ہیں کہ اس میں پورا قرآن جو ہے وہ ایک دفعہ پڑھ لیا جائے اور پھر تراوی میں بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو سن بھی لیا جائے تو سننا اور پڑھنا اپنی ذات میں ثواب کا کام ہے لیکن اصل مقصد جو قرآن کریم کا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو سمجھا بھی جائے اس لیے جہاں آپ یہ کوشش کریں کہ قرآن کریم کو پڑھیں اور کوشش کر کے پورا دور اس کا مکمل کریں وہاں یہ بھی کوشش کریں کہ اس کو سمجھیں بھی اور اگرچہ دو تین آیات ہی ہوں روز تو اس کو بھی ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں جو بات آپ کو سمجھ آئے اس کے نوٹس بناتے جائیں لکھنے سے بہت جلدی یاد ہوتی ہے بات تو اس کے ساتھ کوشش کریں اس رمضان کے مہینے میں کہ جتنا بھی ٹائم ملے اس کو سمجھنے پر زور زور دیں تو اس لحاظ سے جو قرآن کریم کا اور رمضان کا گہرا تعلق ہے میں نے چند آیات اکٹھی کی ہیں جس میں جو قرآن کریم کی صفات خود قرآن کریم نے بیان کی ہیں یہ خود اپنی تعریف کیسے کرتا ہے خود اپنے آپ کو کیسے ڈیفائن کرتا ہے اور اس کے ساتھ میں نے وہ آیات بھی اکٹھی کی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ہمیں قرآن کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے حوالے سے مومنین کی جو شان بتائی ہے جو علامات بتائی ہیں وہ ہیں اور پھر قرآن کے حوالے سے ہی جو غیر مومن ہیں ان کی کیا علامات بتائی ہیں وہ بھی میں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے رکھوں گا یہ آج تو سارا مکمل نہیں ہوگا لیکن ان شاء اللہ اگلے دو تین پروگراموں میں میں رمضان کے دوران ہی کوشش کروں گا کہ یہ باتیں ساری آپ کے سامنے رکھوں تو اس سلسلے کا جو سب سے پہلا <clears throat> موضوع ہے وہ ہے قرآن کریم کی صفات قرآن کریم نے کیا بیان کی ہیں خود تو اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں شروع میں ہی فرماتا ہے کہ ذالک الکتاب و لا رہی وفی خدل متقین کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ متقیوں کو ہدایت دینے والی ہے دنیا کی جتنی بھی تحریریں ہوتی ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی نہ کوئی شک شبہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ بات درست ہے یا نہیں درست لیکن قرآن کریم کے متعلق یہ بیان کیا گیا کہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے اور سامعین دنیا میں جتنے بھی آسمانی صحیفے نازل ہوئے ان میں قرآن کریم واحد وہ کتاب ہے جس میں یہ جملہ ہے کہ ظالکل الکتاب و لارۂ بفی خود قرآن کریم بیان کر رہا ہے کہ اس میں شک و شک کی بات نہیں ہے تو کتاب اپنے آپ کو خود انٹروڈیوس کروا رہی ہے آپ کے سامنے اور پھر یہ چیلنج بھی ہے کہ کوئی اگر اس میں تلاش کرنے کی کوشش کرے تو ضرور کرے لیکن اس کو ملے گا نہیں یعنی کوئی شک نہیں پائے گا اس کے اندر پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ قرآن کریم جو ہے یہ بڑا آسان ہے اور خاص طور پہ نصیحت کے لیے تو بہت آسان ہے کیونکہ دنیا میں مختلف عقلی معیار کے لوگ ہوتے ہیں سب لوگ ایک ہی طرح کے نہیں ہوتے قرآن کریم کی یہ خوبی ہے کہ اس میں ہر قسم کے عقلی معیار کے لوگوں کے لیے ہدایات موجود ہیں ایک سمپل سا آدمی بھی اس میں نصیحت پا سکتا ہے ایک جو مشکل پسند ہے اس کے لیے بھی اس میں ہدایت کے سامان موجود ہیں غور و فکر کے سامان موجود ہیں ایک آدمی جو انشاء پردازی اور لٹریچر کا شوقین ہو ادبی باتوں کا ادبی محاوروں کا اس کے لیے بھی اس میں باتیں موجود ہیں جو شعر و شاعری کو پسند کرتا ہے اور ایسے کلام کو پسند کرتا ہے جس میں ایک ردم ہو ایک سٹائل ہو وہ بھی ہے اس کے اندر سائنسدانوں کے لیے اس میں آیات موجود ہیں قانون دانوں کے لیے اس میں آیات موجود ہیں غرض کے ہر لیول کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں آیات رکھی ہیں اور فرمایا کہ فنما یسر نہ ہو بلسان کا لا یہ تزک <clears throat> کہ پس یقیناً ہم نے اسے تیری زبان پر سہل کر دیا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑے تو جو نصیحت کا کام ہے وہ اتنا آسان ہے کہ اس میں کوئی یہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی مجھے سمجھ نہیں آئی آپ نے کیا نصیحت کی ہے اتنا آسان ہے یہ قرآن کریم نصیحت کے حوالے سے اور پھر سرمایہ کے ولکت یسن القرآن ذکر فہل من مدکر کہ ہم نے قرآن کریم کو نصیحت کی خاطر آسان بنا دیا ہے بس کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا تو جہاں تک نصیحت کا تعلق ہے جہاں تک اپنی زندگی کو ایک نیک معیار کے مطابق گزارنے کا ذکر ہے اس کے لیے قرآن کریم بہت آسان ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں حکمت کی باتیں نہیں ہیں جیسے میں نے عرض کیا کہ مختلف انٹلیکچل لیول کے لوگ ہوتے ہیں تو جو صرف نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اس میں بہت آسانی ہے لیکن ساتھ فرمایا کہ تل کا آیات الکتاب الحکیم کہ اس کی جو آیات ہیں یہ ایک کتاب حکیم کی آیات ہیں فل آف وزڈم تو اس میں حکمت کی بھی باتیں موجود ہیں آسانی کے ساتھ ساتھ کیونکہ آسان جو بات ہوتی ہے وہ اتنی سمپل ہوتی ہے کہ سب کو سمجھ آ جاتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں حکمت کی باتیں نہیں ہیں اور پھر فرمایا کہ یہ سب سے بہترین بات ہے اور اس کے لیے جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ یہ ہے کہ اللہ نزلہ احسن الحدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ احسن الحدیث نازل کی ہے یہ قرآن کریم جو ہے یہ ایک بہترین بیان ہے حدیث آپ سمجھتے ہیں عام طور پہ اصطلاح میں ہم حدیث کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو لیکن اس کا لغوی معنی ہے بات بیان تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے اس لیے خدا نے اس کو آسن الحدیث فرمایا اور پھر فرمایا کہ کتاب متشاب ہم مسانی کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو ملتی جلتی ہے اور بار بار دہرائی جانے والی ہے یعنی کہ مختلف پہلوؤں سے اللہ تعالیٰ اس اس میں باتوں کو بیان کرتا ہے اور ملتے جلتے مضامین اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے پھر اس کی ایک اور خوبی بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہن و نقص و علیہ کا آسن ہے بے ماں اوہینہ علیہ کا حاضل قرآن ون گن تمن قبل ہی لمن کہ ہم نے اس میں جو باتیں بیان کی ہیں وہ بہترین بات ہے ثابت شدہ تاریخی حقائق میں سے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے اس طرح کی اسٹوریاں نہیں ہیں جو جھوٹ کے اوپر مبنی ہو فینٹیسی ہو فیری ٹیلز ہوں پریوں کی کہانیاں جادوگری کی کہانیاں بلکہ ایسی باتیں بیان کی ہیں جو ثابت شدہ اور تاریخی حقائق ہیں اور بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ جو آیت میں نے پڑھی ہے سورہ یوسف کی شروع کی آیات ہیں اور اس میں جو اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان فرمایا ہے اس میں فینٹیسی نہیں ہے آج کل جو قصص القرآن اور قصص الانبیاء کے موضوع کے اوپر جو کتابیں ملتی ہیں اس میں لوگوں نے اسرائیلیات کو بہت زیادہ اس میں شامل کر دیا اس میں جادو اور اس طرح کی باتیں جو بالکل خلاف عقل باتیں ہیں وہ شامل کر دی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے جو قصہ بیان کیا ہے وہ سب سے بہترین اور ثابت شدہ اور تاریخی حقائق کے مطابق بیان فرمایا اس لیے فرمایا کہ یہ آسن القصص ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں بیان فرمایا کہ انا انزل نہ قرآن عربین لا اللہ کم ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم عقل کرو مسئلہ یہ ہے کہ عربی میں نازل کیا تو پھر یہ عربوں کے لیے ہوگا ہمارے لیے تو نہیں ہے کیونکہ ہماری تو زبان عربی نہیں ہے تو یہ کیا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک طرف تو یہ کہتا ہے کہ یہ تمام جہانوں کے لیے تمام انسانوں کے لیے ہے اور دوسری طرف یہ کہا کہ یہ تو عربی میں ہے تاکہ تم عقل کرو تو جس کو عربی آتی ہوگی وہی عقل کرے گا نا جس کو عربی نہیں آتی وہ جس کے زبان ہی نہیں ہے عربی وہ کیا عقل کرے گا اس کا حل یہ ہے کہ یہاں پہ عربی سے مراد عربی زبان نہیں ہے بلکہ جو لفظ ہے عربا اس کا مطلب ہے ایک ایسی چیز جو سیلف سفیشینٹ ہے جو سیلف ریلائنٹ ہے سیچوریٹڈ ہے اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے تو عربی زبان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایسی پیدا کی ہے جو دوسری زبانوں کی محتاج نہیں ہے اور اس کے اندر اتنی جامعیت ہے کہ وہ بڑے سے بڑے مضمون کو چند الفاظ میں اور بعض اوقات چند حروف میں بیان کر دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بیان فرمایا کہ ہم نے اس کو قرآن کو ایک نہایت ہی جامع زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تمہیں زیادہ تک و دعا نہ کرنی پڑے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی ایک اور خوبی بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کے تین حصے ہیں قرآن کریم کے فرمایا ولاکت جے نہ ہوں بے کتاب فصل نا اللہ علم ہدم و رحمت کہ ہم ان کے پاس ایک ایسی کتاب لائے ہیں جس کو ہم نے تقسیم کیا ہے علم میں ہدایت میں اور رحمت میں فصل نہ ہو تو فصل نہ ہو کا مطلب اردو زبان میں ہم کہتے ہیں تفصیل اور تفصیل سے مراد ہم لیتے ہیں ڈیٹیلز لیکن عربی زبان میں جو فصل کا مطلب ہے وہ ہے کسی چیز کو الگ الگ کر دینا اس کے کیٹیگریز بنا دینا جیسے ہم ایک دیوار کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں فصیل تو فصیل کا مطلب ہے جو دو چیزوں کے درمیان ایک رکاوٹ ہے تو اس کو سپریٹ کر دیتی ہے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کتاب کو ہم نے تین چیزوں میں تقسیم کیا ہے علم ہدایت اور رحمت میں ایک دفعہ ایک ہندو پنڈت سے بات کر رہا تھا تو مندر میں کھڑے تھے ہم تو اس کو میں نے کہا کہ یہ جو ہے مورتیاں تو میں پتہ ہے کہ یہ تو خدا نہیں ہے کہتے ہیں ہاں ہم خود اس کو اٹھا کے یہاں سے وہاں رکھتے ہیں تو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتے اور ہم خود ہی سارا کچھ کرتے ہیں لیکن وہ کہتا ہے کہ ہمارے ہاں تین قسم کے لوگ ہیں ایک وہ ہیں جو گیانی ہیں ان کو پتا ہے کہ خدا ایک ہے یہ خدا نہیں ہے ایک وہ ہیں جو سادھو ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ یہ خدا نہیں ہے اور وہ ان کی پوجا نہیں کرتے لیکن ایک ہے جو عوام ہے اور عوام کو کچھ نہ کچھ چاہیے اپنے سامنے رکھنے کے لیے تو ان کو ہم یہ رکھ رکھ دیتے ہیں ہمیں بھی پتا ہے کہ یہ خدا نہیں ہے تو اس کے اوپر میں غور کر رہا تھا تو مجھے ذہن میں خیال آیا کہ ہمارے ہاں بھی مسلمانوں میں تین قسم کے گروہ ہیں ایک علماء ہے ایک صوفیہ ہے اور ایک عوام ہے تو علماء جو ہیں جیسے خدا نے یہاں پہ کہا کہ تین درجوں میں تین حصوں میں یہ کتاب تقسیم ہے علم ہدایت اور رحمت تو جو علماء ہیں وہ علم کے متلاشی ہوتے ہیں جو صوفیاں ہیں وہ ہدایت کے متلاشی ہوتے ہیں اور جو عوام ہیں وہ رحمت کے متلاشی ہوتے ہیں کچھ بھی نہ کرنا پڑے رحمت مل جائے ہمیں وہ ہر وقت خدا کی رحمت کے طلبگار ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جی نہ تو ہمارے پاس علم ہے نہ ہمارے پاس وہ صوفیانہ جد و جہد کرنے کا ٹائم ہے نہ ہمارے پاس عقل ہے نہ ہم یہ کار کام کر سکتے ہیں تو خدا ہمیں تو بس رحمت چاہیے تو جو خدا نے یہاں بھی فرمایا کہ فصل نہ ہوں اللہ علم حدم و رحمہ تو اس کے اوپر غور کرتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ ہمارے ہاں تین شعبے ہیں لوگوں کے علماء صوفیاء اور عوام تو علماء علم کے ساتھ صوفیہ ہدایت کے ساتھ اور عوام جو ہے وہ رحمت کے ساتھ تو یہ بڑی خوبصورت اس کی وہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان فرمائی ہے کہ اس کتاب کو ہم نے تین چیزوں میں تقسیم کر دیا ہے علماء کو علم مل سکتا ہے صوفیہ کو ہدایت مل سکتی ہے اور جو عوام ہے ان کو رحمت بھی مل سکتی ہے اس میں اور رحمت وہی ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں رحم کرتا ہوں تو رحم اسی کے اوپر کرتے ہیں نا جو خود اب سے کچھ نہیں کر سکتا اس کے اوپر ہی رحم کیا جاتا ہے پھر فرمایا کہ اس میں جو آیات ہیں یہ تو قرآن کریم کے بارے میں بتایا کہ تین اس کے لیول ہیں لیکن اس کی جو آیات ہیں وہ بھی دو طرح کی ہیں فرمایا کہ حول جی انضل علیہ کل کتاب آمن آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر و متشابہات یہ دو طرح کی آیات ہیں ایک محکمات ہیں جو کتاب کی ماں ہے یعنی کہ اس کی بنیاد ہے وہ اخر و متشابہات جو دوسری ہیں وہ متشابہات ہیں اچھا اب اس کے اوپر ایک دو منٹ اگر ہم بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے یہ تو ذکر کر دیا کہ اس میں دو طرح کے آیات ہیں یہ نہیں بتایا کہ کون سی محکمات ہیں کون سی متشابہات ہیں ہونا چاہیے تھا جب یہ کہا ہے کہ اس کی دو قسم کی آیات ہیں ایک متشابہات ہیں ایک محکمات تو پھر بتانا چاہیے تھا کہ یہ والی محکمات ہیں یہ والی متشابہات ہیں <clears throat> چلو خدا نے نہیں بتایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتا دیتے ہیں آپ نے جب ہر نازل ہونے والی آیت کے بارے میں کہا کہ اس کو فلاں صورت میں رکھ دو اس کو فلاں صورت میں رکھ دو اس کو فلاں آیت کے پیچھے رکھ دو اس کو فلاں کے آگے لگا دو تو یہ کیوں نہیں بتایا کہ کون سی محکم ہے اور کون سی متشابہت ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دو طرح کی ہیں وہ جو دو طرح کی ہیں وہ کون کون سی ہیں جو محکمات کی کیٹیگری میں آتی ہیں وہ کون سی ہیں جو متشابہات کی کیٹیگری میں آتی ہیں <clears throat> سوچنے والی بات ہے نا تو مسئلہ یہ ہے اس کا جو حل ہے وہ یہ ہے <clears throat> کہ بعض تو ہیں جو اتنی اپیرنٹ ہیں جس کے آپ کو دو معنی نہیں کرنے پڑتے لیکن بعض ایسی ہیں جو سمجھ نہیں آتی جیسے جیسے انسان کا علم بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے آیات کھلنی شروع ہو جاتی ہیں چنانچہ وہ جو آیات پچھلے مفسرین نے قیامت پہ لگائی تھیں وہ اب ہمارے علم کی روح سے ہمارے سامنے کھل گئی ہیں اسی لیے جب بھی کوئی نئی ڈسکوری ہوتی ہے کوئی نئی انوینشن ہوتی ہے تو مسلمان کہتے ہیں یہ تو قرآن میں پہلے سے لکھا ہوا تو لوگ جو اعتراض کرنے والے کہتے ہیں اگر پہلے سے لکھا ہوتا ہے تو پھر تمہیں کیوں نہیں لگا پہلے چودہ سو سال سے قرآن تمہارے پاس ہے نا آج ہم نے ایک چیز ایجاد کی اپنے علم کے روح سے اپنی سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کی وجہ سے اور ہم نے ایجاد کر کے سامنے رکھی تم نے کہا ہو یہ تو قرآن میں پہلے سے ہی ہے پہلے سے تھی تو تم خود کر لیتے تمہیں کیوں نہیں پتہ لگا اس لیے نہیں پتہ لگا کہ ہمارے پاس وہ علم نہیں تھا میں <clears throat> دو ہفتے پہلے ایک میٹنگ میں تھا غیر احمدی لوگ تھے اس میں <clears throat> تو ڈسکشن ہو رہی تھی یہ جو اسپائنگ اسکینڈل نکلا ہے ایڈورڈ سنوڈن کا جو این ایس اے کا بندہ نہیں بھاگ گیا وہاں سے امریکہ سے اس کو وہ پکڑ رہے ہیں کبھی وہ پہلے تھائی لینڈ میں تھا پھر روس میں چلا گیا اب ویلا یا کسی اور جگہ پہ وہ اس کو سیاسی پناہ مل گئی تو وہ بات کر رہے تھے جی کہ امریکہ نے کی ہے اور جو یورپین یونین ہے وہ بھی بڑی گرم ہے امریکہ کے اوپر کہ تم نے ہمارے خانہ میں یہ لگا دیا وہ لگا دیا تو میں نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ پہلے سے بات بیان کی ہوئی ہے اور وہ اس طرح سے کہ خدا فرماتا ہے سورا اللہ راف میں آٹھ نمبر اٹھائیس میں کہ انا یراکم یوراکم ہوا و قبیل و ہوں کہ جو شیطان ہے یہ اور اس کی ضروریت تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے تو ہے نا وہ اسپائنگ والا کام کہ وہ مانیٹر کر رہے ہیں ہمیں سیٹلائٹ کے ذریعے سے اور ہمیں وہاں سے دیکھ رہے ہیں جہاں سے ہم ان کو نہیں دیکھ رہے لیکن جب تک یہ سیٹلائٹ نہیں آیا تھا جب تک یہ اسپائنگ اسکینڈل نہیں آیا تھا سب نے اس کو شیطان پہ لگایا ہوا تھا اور آج پتہ لگا کہ یہ شیطان امریکہ ہے اور ایران والے تو پہلے سے کہتے ہیں نا گریٹ سیٹن ہاں جی۔ تو یہ وہ کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے شیطان کے ساتھ منسوب کیا کہ وہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم اس کو نہیں دیکھتے اور وہ اکیلا نہیں انا ہو ہو ہوا و وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے تو اب جب تک ہمارے پاس یہ سامنے بات نہیں آئی تھی ہمیں کیا پتا یہ آیت کس کے ہے اب پتہ لگ گئی تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ آیت جو پچاس ساٹھ سال پہلے سو سال پہلے تک متشابہات میں تھی وہ آج کھل گئی آج تو اس طرح سے جو علم انسان کو حاصل ہوتا ہے اس سے پھر ہمیں باتیں آسانی سے پتہ لگ جاتی ہیں جو ایک گریجول ڈیولپمنٹ ہے نالج کی اور انفارمیشن کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری خطبہ بشاط فرمایا تو اس میں فرمایا کہ فلی بلے کو شاہد الغائب جو آج موجود ہو وہ یہ بات ان کو پہنچا دو جو آج غائب ہیں جو آج حاضر نہیں ہوئے یعنی جنریشن آفٹر جنریشن فروب المبلغ او امن السام ہو سکتا ہے کہ جس کو تم یہ بات پہنچے وہ تم سے زیادہ اس کو اچھی طرح ریٹین کر لے اچھی طرح سمجھ لے اس کو تو اب صحابہ کرام اور وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے تھے وہ اس بابرکت مجلس میں جہاں حضور خود تشریف فرما ہے وہ ہم سے اس لحاظ سے کئی گنا زیادہ بڑے ہیں ہم میں سے کوئی بندہ جتنا مرضی عالم ہو جائے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا کہ وہ اس مجلس میں سامنے موجودہ حالانکہ جتنے مرضی ان پڑھ ہوں بدو ہوں جو مرضی ہو لیکن خدا نے ان کو وہ توفیق دی ان کی قسمت میں اسادت لکھی کہ وہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس کمپنی میں موجود ہیں اس مبارک مجلس میں موجود ہیں حضور کو دیکھ رہے ہیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہم لیکن ان کی روح سے وہ ہم سے بہت پیچھے ان کا نالج ان کی انفارمیشن وہ ہم سے بہت پیچھے تھے اسی لیے زو نے فرمایا کہ آہستہ آہستہ گریجول ڈیولپمنٹ ہوگی المبلغ او جو سامع ہے یعنی جس کو تم سنا رہے ہو وہ پہنچانے والے سے زیادہ اچھا رکھے گا اس کو تو یہ ایک پیشگوئی ہے علم کی ترقی کی کہ زمانے کے ساتھ ساتھ علم ترقی کرے گا اس کو ریٹین کرنا اب ریٹین کیا نا ہم نے یہ کمپیوٹر میں ڈال دیا اس کو پہلے چھاپے تھے اس میں کتاب میں لکھ لیا محفوظ ہو گیا اب اس کے بعد ہم نے اس کو کمپیوٹر میں ڈال دیا آپ کے آئی پیڈ میں چلا گیا آپ کے آئی فون میں چلا گیا جتنے بھی گیجٹس ہیں آپ کے پاس ہیں آپ نے قرآن اس میں ڈال دیا میں نے لوگوں کو دیکھا ہے وہ کان کے ساتھ لگایا ہوا ہے اور وہ قرآن سن رہے ہیں آتے جاتے تو یہ وہ پیشگوئی پوری ہو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر فرمایا کہ اس کی جو آیات ہیں میرا خیال ہے ٹائم کافی ہو گیا ساڑھے دس ہو جی، ہو گئے گئے <clears throat> جی ہاں جی تو بہت لمبا مضمون ہے سامعین ان شاء اللہ تعالیٰ ابھی تو دو تین سفر ہوئے ہیں اس کے تو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ باقی میں جی، سلسلہ جاری رکھتے ہیں four one six four one zero six five two two studios کا نمبر سامعین آپ کو دعوت ہمارے پروگرام میں شامل ہوں محترم منصر رضا صاحب سے سوال کرنے کے لیے ٹورنٹو سے باہر کے سامعین کی سہولت کے لیے one eight five five four one zero six five two two one eight five five four one zero six five two two جو ہمارے سامعین انٹرنیٹ کے ذریعے پروگرام سنتے ہیں کیو اے ای میل کرنا چاہتے ہیں سوال کیو اے یعنی question answer at voice of Islam dot C A ہمارا پتہ اور انٹرنیٹ پہ پروگرام سننے کے لیے voice of Islam dot C A voice of Islam dot C A ہمارا پتہ ان گزارشات کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں انصر صاحب آج ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف فرما ہے انصر صاحب ای میل پہ سوال آیا آپ کے سامنے جی, اجازت جی، ہوتا ہوں جی، یہ سوال ہے ساجد اقبال جنجوا صاحب کا اور وہ فرماتے ہیں کہ اچھا انہوں نے آپ کی جو بھی جیزز انڈیا کا جو ہوا ہے اس کا حوالہ دیا ہے اچھا معذرت انہوں نے سوال نہیں پوچھا انہوں نے آپ کو مبارکباد دی ہے اور رمضان مبارک سب کو کہا ہے جی جزاک اللہ جی اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ یوٹیوب پہ یہ ہے یہ جو جیزز ان انڈیا کا جو آپ کا ابھی تقریب ہوئی تھی اس کے بارے میں تھوڑا سا جی۔ ہمارے سامعین کو بتائیں گے ہاں جی جس کا ذکر بھی کیا وہ ہم نے ایک اس کا جو آئیڈیا تھا وہ لیا حضرت مسیم عدیہ السلام کی کتاب سے جو انہوں نے لکھی ہے جیسے مسیح ہندوستان میں جی. اصل کتاب اردو میں ہے تو بعد میں اس کا انگریزی ترجمہ بھی ہوا اور بھی زبانوں میں ہوا ہے تو ہم نے سوچا کہ اس کو لوگوں کے سامنے رکھا جائے اور پھر اس کے اوپر جو مغربی محققین کی تحقیق ہے وہ بھی ہمارے سامنے آئی تو اس کے اوپر پھر ہم نے ایک نمائش کا انعقاد کیا سٹی ہال ٹورنٹو میں جی۔ اور اس میں اللہ کے فضل سے ڈیڑھ سو کے قریب لوگوں نے اس نمائش کو دیکھا اور چالیس کے قریب ایسے لوگ تھے جنہوں نے کھڑے ہو کر چند منٹ سے لے کر دو گھنٹے تک ہم سے سوال جواب کیے معلومات لیں اور جو ڈیڑھ سو دیکھنے والے تھے اس میں بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی ایک پہلو ہے مسیح کی زندگی کا کیونکہ جو بائبل ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تیرہ برس سے لے کر تیس برس کی زندگی کے بارے میں بالکل خاموش ہے جو آخری وہ ملتے ہیں بارہ سال کی عمر میں وہ اپنے والدین کے ساتھ یعنی جو حضرت مریم تھی اور ان کے جو شوہر تھے یوسف ان کے ساتھ وہ ٹیمپل میں محکل سلمانی میں نظر آتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ دوبارہ اس وقت ظاہر ہوتے ہیں جب وہ تیس سال کے تھے تو بیچ میں کہاں گئے nobody knew about that اس کے بارے میں اسپیکولیشن یہ ہے ان کی کہ وہ یہ عرصہ انہوں نے ہندوستان میں گزارا اور وہاں بدھ مذہب کے لوگوں سے انٹریکشن کیا ان سے سوال جواب کیے علم حاصل کیا یوگا سیکھی یہ باہر اسپیکولیشن ہیں لیکن واقعہ سلیپ کے بعد وہ ہندوستان آئے ہیں یہ لوگوں کو نہیں پتا تھا تو یہ that was a news for them اور اس میں پھر ہم نے ان کو بتایا کہ اس کی وجہ یہ بنی کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ حضرت علیہ السلام سے چند صدیاں پہلے بابل کے ایک بادشاہ بخت نصر نے عراق کے بادشاہ نے یروشلم پہ حملہ کیا حکر سلمانی کو تباہ کر دیا اور یہودیوں کے بارہ میں سے دس قبائل کو اپنے ساتھ قیدی بنا کر لے گیا وہ لوگ جو تھے وہ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ افغانستان اور کشمیر میں آ کر آباد ہو گئے تو حضرت عصی علیہ السلام کا یہ فرمانا ہے بائبل کے اندر کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف بھیجا گیا ہوں اور ایک جگہ پہ وہ فرماتے ہیں کہ میری اور بھی بھیڑے ہیں جو اس بھیڑ خانے کی نہیں ہیں تو مجھے ان کے پاس بھی جانا ہے تاکہ ایک ہی گڈریا ہو اور ایک ہی گلہ ہو تو اس سے ہم نے ان کو بتایا کہ چونکہ وہ بن اسرائیل کے رسول تھے تو جہاں جہاں بن اسرائیل تھے ان کو وہاں جانا تھا اور خدا کا پیغام ان کو پہنچانا تھا اس لیے وہ پھر وہاں پہ گئے ہیں اور یہ اس کا بیک گراؤنڈ تھا تو وہ اس سے پھر ہم نے ڈاکٹر بیرنیئر فرانسوس بیرنیئر ایک فزیشین تھے جو اورنگ زیب کے ذاتی معالج تھے مغل بادشاہ اورنگزیب کے اچھا تو اس نے جو اپنی کتاب لکھی ہے اس میں اس نے ذکر کیا ہے کہ افغانستان کے جو لوگ ہیں وہ بنی اسرائیل کی نسل سے ہیں اچھا۔ چند قبائل اس کے بعد برطانوی دور میں ایک ڈاکٹر تھے وہ بھی انہیں علاقوں میں تھے ڈاکٹر ایچ ڈبلیو بیلیو اس نے بھی کتاب لکھی دا ریسیز آف افغانستان اس میں بھی اس نے یہ بات لکھی کہ یہ لوگ جو ہے میں نے ان کو قریب سے اسٹڈی کیا ہے اور یہ ان کے چاند قبال جو ہیں وہ اسرائیلی ہیں یہ ہوتی ہیں یعنی قومی طور کے اوپر اس وقت تو مسلمان ہو چکے تھے وہ سارے اسرائیل کے ایک سابق صدر اسحاق بن زوی ان کی کتاب ہے the exile and the redeemed اس نے بھی یہ لکھا ہے کہ ہاں یہ بات جو ہے وہ کافی کرینے کے آس ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم بنی اسرائیلی ہیں تو یہ بات ماننے کے لائق ہے یعنی اس نے بھی اس فیکٹ کو ایڈمٹ کیا ہے اور ابھی حال ہی میں ہمارا ایک کینیڈین آرکیولوجسٹ ہے سمکا جیکوبیویچی اس کی ایک ڈاکومنٹری آئی ہے آف ٹرائبس اچھا اس میں بھی اس نے یہ بات دکھائی ہے کہ جو پاکستان کے ناردرن ایریاز کے اور کشمیر کے افغانستان کے جو لوگ ہیں وہ بنی اسرائیلی ہیں تو اورنگ زیب کے زمانے سے لے کے آج تک جو ٹرائبس کے بارے میں تحقیق ہوئی ہے اس میں یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ گئی ہے کہ یہ لوگ افغانستان کے اور کشمیر کے جو ہیں وہ بنی اسرائیلی ہیں تو اس بنیاد کے اوپر پھر اور بھی تحقیقات تھیں جو کتابیں مجھے مل سکیں بہت سی ہیں لیکن مجھے کو آٹھ دس ملی تو وہ میں نے پھر نمائش میں رکھی ہیں جو چند ایسے بھی عیسائی تھے جن کو ہماری اس نمائش پہ کافی غصہ آیا اور انہوں نے آ کر کہا کہ یہ بالکل غلط بات ہے وہ ہمارے گناہوں کی خاطر اصلی پہ چڑھا اور وہاں پہ مر گیا وہاں سے زندہ ہوا پھر آسمان بھی چلا گیا تو میں کہا ہاں ٹھیک ہے آپ کا یہ بلیف ہے لیکن یہ دیکھیں یہ تو ایک پہلو ہے جو کتابیں ہم نے آپ کے سامنے رکھے تھے this all lies and you are a liar تو جیسے ہمارے بعض مسلمان کرتے ہیں ویسے ان کو تو بہرحال یہ اپنا اپنا رد عمل تھا لوگوں کا لیکن اکثریت نے اس کو پسند کیا اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کیونکہ جلسے کی وجہ سے ہم لوگ اتنے مصروف تھے کہ پوری طرح اس کو یہاں پہ بیان نہیں کر سکے لیکن ان شاء اللہ ہم سیریز کو جاری رکھیں گے دیگر جگہوں پہ بھی کریں گے پھر اپنے سامعین کو بتائیں گے تاکہ وہ بھی پھر سارے دیکھنے کے لیے یوٹیوب پہ بھی آپ ابھی نہیں ہے لیکن آ جائے گی ان شاء اللہ four four one one six six zero five two two ہمارے اسٹوڈیوز کا نمبر one eight five five four one zero six five two two Toronto سے باہر کے سامعین کی سہولت کے لیے کیو اے یعنی question answer at voice of Islam dot C A ہمارا ای میل کا پتہ اور voice of Islam dot C A internet پر پروگرام سننے کے لیے voice of Islam dot C A پہ آپ ہمارے ساتھ کا پروگرام بھی سن سکتے ہیں وہاں پہ ان کی کلیکشن ہے ان سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں انصر رضا صاحب ہمارے پروگرام میں تشریف فرمائیں گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں جی انصر صاحب ہاں جی اس میں میں یہ بات بھی اضافہ کر دوں جی کہ ہندوؤں کی یہ کتاب ہے بھوشیہ پران اس میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ حضرت عصی علیہ السلام وہاں گئے اس کے علاوہ جو کشمیر کی تاریخ ہے اس میں بھی دو تین پرانی قدیم کتابیں ایسی ہیں جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ حضرت عصی علیہ السلام جو ہے وہ وہاں پہ گئے اور پھر ان کی قبر بھی دریافت ہو گئی وہاں پہ بھی کافی کام ہوا ہے اس کے اوپر فداس نین صاحب ایک کشمیری ہیں انہوں نے بھی تحقیق کی ہے تو اس لحاظ سے کافی اس میں مواد جو ہے وہ موجود ہے جو مذہبی لحاظ سے سے زیادہ تاریخی لحاظ سے ہم اس کو ثابت کر سکتے ہیں یعنی عقیدے کے طور پر ہم بات نہیں بیان کر رہے بلکہ ہمارا جو عقیدہ تھا وہ سپورٹ ہو رہا ہے ان تاریخی حقائق سے انصر صاحب ایک اور سوال آپ کی سے سے ای میل جی۔ آیا ہے یہ آیا ہے عطیت الخبیر صاحبہ کا Yellowknife North West Territory سے اچھا روزے سے متعلق ہے فرماتی ہیں کہ یلو نائف میں چونکہ دن بہت لمبے ہیں تو پچھلے سالوں میں ہم دوسرے مسلمانوں کی طرح قریب ترین شہر جس میں یہ اوقات ہوتے تھے جی وہ استعمال کرتے تھے اور وہ ایڈمنٹن کا تھا لیکن اس سال ان غیر مسلم غیر احمدی مسلمانوں نے کہا ہے کہ ہم مکہ کا مکہ شہر کے جو اوقات ہیں وہ استعمال کریں جی، جی۔ تو انہوں نے اس سے متعلق پوچھا ہے کہ اس کا کیا صحیح طریق کیا ہے کیا آپ کسی بھی شہر کو کر سکتے ہیں کسی اپنے ملک کے کسی شہر کو کر سکتے ہیں یا قریب ترین کے ایک اور انہوں نے اس میں نقطہ کہا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس علاقے سے آپ آئے ہیں اس علاقے کا وقت جو ہے اس کے مطابق آپ کو روزہ رکھنا چاہیے یہ دونوں باتیں غلط ہیں جو مکہ کو فالو کرتے ہیں وہ نماز میں تو مکہ کو فالو نہیں کرتے اور کھانا بھی اس وقت نہیں کھاتے جو مکہ والے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں ہاں جی۔ تو اس میں کیوں مکہ کو فالو کریں گے اور جب مکہ والے سوتے ہیں تو یہ بھی سو جائیں جب مکہ والے اٹھتے ہیں تو یہ بھی اٹھ جائیں جب مکہ والے کھانا کھاتے ہیں یہ بھی کھانا کھائیں اور بھوکے بیٹھے رہے ہیں اس وقت تک جی مکہ والے کھائیں گے تو ہم کھائیں گے تو یہ بڑی بیوقوفی کی بات ہے اصل بات وہی ہے کہ جو قریب ترین ہے آپ کے شہر جی۔ اس کو فالو کریں جو آسانی کیونکہ دین میں یہ ہے کہ آسانی پیدا کریں مشکل نہ پیدا کریں تو آسانی کی بات یہ ہے کہ جو بھی آسان ترین پہلو ہو اس کو اختیار کر لینا چاہیے اور مکہ کو یا جہاں سے آپ آئے ہیں وہاں سے تو پھر ساری باتیں کرنی چاہیے نا یہ جو اتیت الخبی صاحبہ ہیں یہ تو غالباً پاکستان سے ہیں غالباً کہ میرا خیال ہے یقیناً پاکستان سے ہیں تو پاکستان کو فالو کرنا تو بہت مشکل ہے پھر ان کے لیے جیسے میں نے کہا کہ جی، جیسے جہاں جب وہ سوتے ہیں تو آپ بھی سو جائیں جب وہ اٹھتے ہیں تو آپ بھی اٹھ جائیں تو this is not possible four one six four one zero six five two two my studios کا نمبر one eight five five four one zero six five two two Toronto سے باہر کے سامنے ان کی سہولت کے لیے کیو اے یعنی question answer at voice of Islam dot C A ہمارا ای میل کا پتہ اور اور اگر آپ پروگرام انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں تو اس اس کا پتا ہے voice of Islam dot C A ہمارے ساتھ نجم صاحب ہیں ان کی کال لیتے ہیں نجم صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام جی مجھے انصر صاحب سے ایک سوال پوچھنا تھا کہ قرآن میں یہ کہیں پہ مینشن ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ بلا لیا یا ان کی تباہی موقع بھی دیا سولی کا تو اگر کہیں پہ ہے تو ذرا پلیز بتائیے گا جی ٹھیک ہے شکریہ نظم صاحب آپ کا جی انصر صاحب جی انہوں نے بڑا اچھا کیا کہ آسمان کا لفظ ڈال دیا اپنے سوال میں جی۔ تو قرآن کریم میں کسی بھی جگہ پہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا تو اور پھر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا جو الفاظ ہیں تو یہ ہے کہ برف اللہ علیہ کہ اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا تو اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے جیسے کہ قرآن کریم کی دوسری آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نور السماوات اللہ اور فائنما طول فسما وجہ اللہ جدھر بھی تم منہ کرو گے خدا کا چہرہ ادھر ہی ہوگا اور ہوسمہ واط و اللہ اللہ تعالیٰ زمینوں میں ہے آسمانوں میں ہے اور ایک حدیث ہے کہ اگر کسی بندے کو رسی سے باندھ کر زمین میں لٹکایا جائے تو جہاں پہ آخر پہ وہ پہنچے گا وہاں خدا ہوگا زمین میں زمین میں مطلب آپ گڑا کھود کے اس کو زمین پہ کھودتے جائیں بندے کو نیچے گراتے جائیں گراتے جائیں تو جب جہاں اخیر پہ پہنچے گا وہاں خدا ہوگا اچھا۔ مطلب یہ حدیث ہے اچھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمینوں میں بھی ہے آسمانوں میں بھی ہے ہر جگہ ہے اچھا۔ اس لیے یہ کہنا کہ خدا نے اپنی طرف اٹھا لی تو پھر خدا کو محدود کر دیا یعنی وہ اوپر ہے اور زمین تو گول ہے تو جہاں سے کو اٹھایا اوپر کی طرف ادھر خدا ہے تو باقی جو زمین گول ہے اس کی طرف تو پھر خدا نہیں ہوگا وہ تو مڈل ایسٹ میں تھے جی۔ تو مڈل ایسٹ کو آپ گلوب کے اوپر دیکھ لیں کہ کہاں پہ ہے ہاں جی۔ تو وہاں سے اوپر کو اٹھایا ہے تو ادھر خدا ہے تو باقی جو ملک ہے ان کا جو اوپر ہے ادھر خدا نہیں ہوگا پھر اس لیے یہ بہت ایک عجیب سی بات بن جاتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب رفع فرمایا تو جو خدا نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ تل کا رسول فد ہم آباد یہ ہے وہ رسول جس میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت بخشی ہے منہم کلم اللہ و رفا بعد کہ بعض کو خدا نے شریعت دی ہے بعض کے درجات بلند کیے ہیں تو خدا جب رسولوں کا رفع کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے ان کے درجات بلند کرنا اور حضرت علیہ السلام کے ساتھ مخصوص یہ بات اس لیے کر دی کہ ان کی پیدائش کے متعلق اور ان کی موت کے متعلق یہودیوں نے بہت غلط باتیں کی کیونکہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے اس لیے ان کے اوپر ناجائز ولادت کا الزام لگا دیا خدا نے اس کو دھویا کہا کہ وہ امو صدیقہ اور پھر یہ کہا کہ جو لکڑی پہ لٹکایا جاتا ہے وہ لانتی ہوتا ہے تو اسے بھی خدا نے بچا لیا تو اب ایک قوم جو ہے وہ ان کے درجات کو نیچے کر رہی ہے کم کر رہی ہے بلکہ گھٹا رہی ہے اس کو بہت زیادہ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات کو بلند کر دیا یعنی کہ ان کا رفع کر دیا کہ نہ تو وہ نوزب اللہ ناجائز اولاد ہیں نہ ہی وہ لانتی موت مرے ہیں تو ان کے پیدائش اور ان کی موت کے متعلق جو باتیں بیان کی جاتی ہیں پھر ان کی زندگی کے متعلق کہ اور خود بائبل میں لکھا ہے کہ ایک طوائف نے آ کر عطر ملا اور اپنے بالوں کے ساتھ اور پاؤں دھوئے اور یہ کہ تو لوگوں نے کہا جی کہ ان کے نوزب اللہ ناجائز تعلقات تو یہ ساری باتیں جو الزامات لگائے جاتے تھے اسے خدا نے رفع کیا اور رفع کیا قرآن کے ذریعے کیونکہ چھ سو سال تک تو سارے یہی سمجھ رہے تھے کہ جو یہودیوں نے بیان کیا لیکن قرآن نے آ کر یہ بتایا کہ ام ہو صدیقہ اس کے ماں ایک سچی عورت تھی اور مسلمان مردوں کو یہ کہا کہ اس عورت کی پیروی کرو اپنی عصمت کی حفاظت میں اور پھر ان کی موت کے متعلق بھی یہ فرمایا کہ وہ ماں کا تلو ہو وہ ماں سلب ہو نہ وہ ویسے قتل کر سکے نہ سلیپ مار سکے تو دونوں سے خدا نے بچا کے رفع کر دیا تو آسمان کا لفظ کہیں نہیں ہے four one six four one zero six five two two studios کا نمبر one eight five five four one zero six five two two Toronto سے باہر کے سامعین کی سہولت کے لیے کیو اے یعنی question answer at voice of Islam dot C A ہمارا ای میل کا پتہ voice of Islam dot C A internet پہ اگر آپ پروگرام سننا چاہیں تو آپ وہاں سن سکتے ہیں سامعین آپ کے سوالات کا ہمیں انتظار ہے آپ کو دعوت کے ہمارے پروگرام میں شامل ہوں اور اس طرح ہمارے پروگرام کو رونق مقصد انصر صاحب ایک سوال ای میل پہ آیا ہے جی۔ رمضان سے متعلق ہے جی، جی۔ وقار صاحب کا ہے وقار صاحب فرماتے ہیں کہ کیا کوئی ایسی آیت یا حدیث ہے جس میں روزے میں وہ جو سفر کی شرط ہے کہ سفر کی حالت میں روزہ فرض نہیں ہے اس کی اس کا تعارف ہو ہاں جی وہ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں روزے کے فرض ہونے کے بارے میں لکھا ہے وہاں پہ یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو اور سفر کر رہا ہو تو وہ روزہ نہ رکھے جی تو یہ ایک جنرل ایمنیسٹی دی ہے خدا نے کہ اگر آپ سفر کر رہے ہیں یا بیمار ہیں تو پھر روزہ نہ رکھیں اسی طرح حاملہ عورت جو ہے وہ روزہ نہ رکھے جو دودھ پلا رہی ہے وہ روزہ نہ رکھے تو اب آج کل بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ کوئی سفر ہے مطلب جہاز میں گئے یا ٹرین میں گئے تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی لیکن میں شام کے پروگرام میں بھی عرض کر رہا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے عالم الغیب ہونے اور اس کے حکیم ہونے کے خلاف بات ہے اس کو نہیں پتا تھا کہ اگلے زمانوں میں ایسے سواریاں نکل آئیں گی جس میں آپ کو پرابلم نہیں ہوگی تو خدا کہتا اگر تو پرابلم کے ساتھ سفر کرنا ہے تو پھر نہ رکھو روزہ لیکن اگر سفر میں آرام ہے آسانی ہے تو پھر روزہ جو ہے نا وہ رکھ لو کوئی فرق نہیں پڑتا خدا نے ایسی بات نہیں کی خدا نے کہا کہ اگر تم سفر کر رہے ہو یا بیمار ہو تو پھر روزہ نہ رکھو تو نہ رکھیں آپ روزہ اس میں ان کا سوال ضمن تھا کہ کوئی فاصلے کی کلو میٹر کی شرط ہے کہ اتنے کلو میٹر کا جتنے کے اوپر نماز کثر ہوتی ہے اتنے پہ روزہ بھی چھوٹ جاتا ہے وہ میرا خیال ہے چالیس میل کے قریب وہ مجھے نہیں پتا اچھا جی۔ لیکن میرا خیال ہے کہ چالیس میل کے قریب ہے اگر آپ سفر کرتے ہیں چالیس میل یا چالیس میل دور جاتے ہیں تو پھر آپ نماز بھی کثر کرتے ہیں روزہ بھی چھوڑتے ہیں چالیس مہین تو انصر صاحب آج کل وہ وہی بات ہے نا خط ڈالنے بندہ گھر سے ہاں، نکلتا ہے تو چالیس کلو میٹر چلا جاتا ہے نہیں کلو میٹر نہیں مین سے ہاں، ہاں، ساٹھ کلو میٹر نہیں اس کی بھی یہ ہے نا کہ اگر آپ خط ڈالنے گئے ہیں تو پھر تو آپ ڈال کے واپس آ جائیں گے لیکن اگر آپ جا رہے ہیں دوسری جگہ کے اوپر اور سفر کر کے جا رہے ہیں and you have to stay there تو پھر تو سفر ہی ہے نا اچھا، پھر یہ ہے کہ ہاں۔ اگر آپ کا کیا ویسے تو بندہ نوکری پہ آنے جانے میں اتنی دیر لگ جاتی ہے کہ جی میں نوکری پہ جا but you staying in the same area وہ الگ بات ہے لیکن اگر آپ گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں چاہے شام کو واپس آ جائیں ہاں جی۔ لیکن وہ سفر ہے وہ سفر وہ سفر جزاکم اللہ four one six four one zero six five two two ہمارے اسٹوڈیوز کا number one eight five five four one zero six five two two Toronto سے باہر کے سامنے ان کی سہولت کے لیے اور کیو اے یعنی question answer at voice of Islam dot C A e mail کا پتہ ہرمندر صاحب لائن پہ ان کی کال لیتے ہیں ہرمندر صاحب السلام علیکم ہاں جی وعلیکم السلام جی جی جناب ہاں جی ہمارا امام ہمیشہ ہمیں میں سے ہے کسی اور مذہب سے ہو سوال ہی نہیں اٹھتا جی اچھی بات ہے جی جی آپ کسی دوسرے کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے جی اچھی بات ہے جی لیکن محمد صاحب نے سکھایا ہے جی۔ کہ جو بات صحیح ہے اور کہیں سے بھی ملے جی۔ اسے اس پر عمل کرو جی۔ یا اسے اپناؤ اور نئی کانسیپٹ بھی یہی ہے کہ جو بھی اچھی بات کہیں کسی دوسرے سے بھی ملتی ہے اسے اپنے میں لاؤ اور اپنی طرف سے اسے لاگو کرو بات یہاں یہ ہوئی کہ کان کو گھما پھرا کر پکڑا لیکن پکڑا تو صحیح یا دیر آئے درست آئے جی۔ مگر آئی تو صحیح جی، جی۔ تو کچھ بھی سیکھو جو بھی دلائل آپ دیتے ہیں اس کو اپنی اور سے بنا کر دینے کی کوشش کرتے ہیں اچھا تو میرا اشارہ تھا کہ اگر وہی دلائل خالص قرآن میں سے ہی اشارہ دے جی۔ تو وہ زیادہ بہتر نہیں رہتا ٹھیک ہے شکریہ جی ارمندر صاحب جی جناب ہاں جی بات یہ ہے کہ امام بنانا اور بات ہے اور کسی کی اچھی بات کو اپنانا اور بات ہے کیونکہ جب امام بناتے ہیں تو اب دیکھیں پاکستان کی یا کسی بھی ملک کی آرمی ہو تو اس کا کمانڈر ان چیف تو انہیں میں سے ہوگا نا ہاں جی۔ یا ایک پلاٹون کا کمانڈر ہے یا ایک بریگیڈ کا کمانڈر ہے تو اسی میں سے ہوگا وہ ہاں جی۔ لیکن آپ دوسرے کی اسٹریٹجی کو ضرور سیکھتے ہیں دوسرے کی جو جنگی پلاننگ ہے وہ ضرور سیکھتے ہیں کینیڈا کی آرمی پاکستان امریکہ سے سیکھ سکتی ہے یورپ سے سیکھ سکتی ہے ہاں جی۔ کورسز ہوتے ہیں جس میں دوسرے انسٹرکٹرز آتے ہیں وہ آپ کو تعلیم دیتے ہیں لیکن آپ ان سے تعلیم تو ضرور لیتے ہیں لیکن آپ اس کو اپنا کمانڈر نہیں بناتے اب جنگ بدر ہوئی ہاں جی۔ جنگ بدر میں جو کافر مشرق قیدی تھے وہ آئے تو کچھ لوگ ایسے تھے جو اپنا فدیہ نہیں دے سکتے تھے کہ جی رینسم دیں اور چھوڑ دیں بعض لوگوں نے پیسے دے دیے وہ چھوٹ گئے تو حضور نے فرمایا کہ تم میں سے جو پڑھے لکھے ہیں وہ ہمارے دس دس بچوں کو تعلیم دے دیں چنانچہ ہر ایک قیدی نے جو پڑھا لکھا تھا اس نے مسلمانوں کے دس دس بچوں کو تعلیم دی لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ہم نے ان کو اپنا امام بنا لیا تعلیم کافر اور مشرق سے بھی لے لی تو وہ بعض اوقات میں وہ وہاں پہ کہا کرتا تھا پاکستان میں کہ آپ یہ کہتے نہیں کہ ایم جی او سے بچوں کو نہیں پڑھانا تو زور تو کافروں سے بھی پڑھا رہے ہیں اور ان کو ارے ہمارے بچوں کو تعلیم دے دو تو ہم تو پھر کلمہ گو ہیں نا تو بات یہ ہے کہ تعلیم لینا کسی سے بات سیکھنا اور بات ہے اور اس کو اپنا سربراہ بنانا اپنا امام بنانا یہ بالکل الگ بات ہے اس لیے کان کو ادھر ادھر سے نہیں پکڑتے اور دوسری بات جو ہے وہ تو آپ نے الزام لگایا کہ ہم اپنے پاس سے بات بنا کے بیان کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ اس بات کی شہادت تمام لوگ دیں گے کہ ہم شروع دن سے قرآن سے بات کر رہے ہیں اور قرآن کو ہی سامنے رکھتے ہیں اگر آپ کو کسی جگہ یہ لگا ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے بات بیان کی ہے تو میرا خیال ہے وہ آپ کی غلط فہمی ہے ہم نے جو بات بیان کی ہے وہ ہمیشہ قرآن سے ہی بیان کی ہے قرآن کے علاوہ نہیں بیان کرتے ہم ذاکم اللہ ہمارے ساتھ اگلے مہمان عبد الرعوف صاحب ہیں ان کی کال لیتے ہیں عبد الرعوف صاحب السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام السلام علیکم صاحب رمضان مبارک بہت بہت مبارک ہو آپ کو جی تھینک یو یہ میں ابھی آپ کو سن رہا تھا یہ ایک مجھے کنفیوز ہو گیا کہ جو لوگ ٹرک چلاتے ہیں جو ویسے ہمیلٹن جاتے ہیں ہمیلٹن سے واپس آ جاتے ہیں شام کو گھر آ جاتے ہیں جی، جی۔ ان کے لیے کیا شرط ہوگی پھر لیکن جی۔ چالیس کلو میٹر سے دور ہی جاتے ہیں نا ہاں جی وہی میں نے کیا نا کہ جو آپ اپنے کاروبار کے لیے جاتے ہیں کام کے لیے جاتے ہیں جاب کے لیے جاتے ہیں تو وہ اس میں شامل نہیں ہے اس کے لیے روزہ رکھے جائیں لیکن اگر آپ اس طرح سے جائیں کہ جی آپ کا کام تو نہیں ہے لیکن آپ ویسے جا رہے ہیں سفر پہ تو وہ سفر ہے جزاکم اللہ جی روز رمضان اور اس کے متعلق گفتگو ہماری جاری رہے گی انصر رضا صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف فرما ہے four one six four one zero six five two two ہمارے اسٹوڈیوز کا number one eight five five four one zero six five two two Toronto سے باہر کے سامعین کی سہولت کے لیے کیو اے یعنی question answer at voice of Islam dot C A e mail کا پتہ voice of Islam dot C A ہمارا آن لائن پتہ جہاں آپ ہمارے پروگرام بھی سن سکتے ہیں اور پرانے پروگرام بھی آپ کو دعوت کے ہمارے پروگرام سنیں اپنے سوالات سے ہمیں نوازیں اور پروگرام میں شامل ہوں اب ایک اشتہار کا وقفہ لیتے ہیں اشتہار کے وقفے کے بعد ہم واپس آئیں گے اس وقت تک آپ کو دعوت کے ہمارے ساتھ لیں اشتہار کا وقفہ radio for Barrie G T ایڈ W W dot A five thirty dot C E The views and opinions expressed in the following program are those of the producers and not those of the staff and management of Chow AM 530. If you enjoy the South Asian programming available on Chow AM 530, then you have a new source on the weekend in southwestern Ontario. Brampton, Mississauga, Hamilton, St. Catharines, Kitchener-Waterloo, Guelph, Woodstock, and Brantford now have a new home for South Asian radio. Weekends on CKPC AM 1380. News, current events, music, and culture for the ever-growing South Asian community. Now available at at a new weekend home. AM 1380 or online am1380.ca. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مکرم ایک دفعہ پھر ریڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہے آج ہمارے ساتھ محترم انصر رضا صاحب تشریف فرما ہے آپ کو دعوت کہ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوں اپنے سوالات کے ساتھ four four four one one one one six six six zero zero five five five five two two two two studios کا نمبر ایٹ ٹورنٹو سے باہر کے سامعین کی سہولت کے لیے کیو اے یعنی question answer at voice of Islam dot C A ہمارا ای میل کا پتہ اور voice of Islam dot C A ہماری آن لائن جو پتہ ہے وہاں پہ آپ ہمارے پروگرام لائیو بھی سن سکتے ہیں اسی طرح جو پرانے پروگرام ہیں وہ بھی وہاں پہ سن سکتے ہیں گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں جی انصر صاحب جو قرآن کریم کی صفات ہیں جو میں بیان کر رہا تھا اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ تل کا آیات الکتاب المبین کہ یہ کھلی کھلی کتاب کی آیات ہیں جی یعنی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو چھپی ہوئی ہو بلکہ خدا نے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں ساری باتیں جیسے میں نے کیا کہ ہر طرح کی عقل کے لوگ ہوتے ہیں سب کا معیار ایک جیسا نہیں ہوتا جی اس لیے خدا نے اس کو آسان بھی کیا اس کے لیے جو نصیحت پکڑنا چاہتا ہے جی اور پھر یہ بتایا کہ جو ہم نے باتیں بیان کی ہیں وہ کھلی کھلی ہیں ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ تل کا آیات الکتاب و قرآن مبین تو اب یہ کتاب بھی ہے قرآن بھی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ پیشگوئی فرمائی کہ کچھ مذہبی کتابیں ایسی ہیں جو لکھی تو بہت زیادہ جاتی ہیں لیکن پڑھی کم جاتی ہیں مثلاً بائبل ہے بائبل جتنی پرنٹ ہوتی ہے جتنی لکھی جاتی ہے جتنی وائڈلی ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے اتنی پڑھی نہیں جاتی گرو گرنتھ صاحب ہے وہ لکھی کم جاتی ہے پڑھی بہت جاتی ہے ان کے گرودواروں میں جو گرنتھی ہیں وہ مسلسل پڑھتے رہتے ہیں بلکہ بعض جو سکھ ہیں وہ اپنے گھروں میں یا گرودوارے میں اکھنڈ پاٹھ کرواتے ہیں تو اکھنڈ پاٹھ یہ ہوتا ہے کہ ایک گیانی جو ہے وہ گرو گرنتھ صاحب کو شروع کرتا ہے اور اس وقت تک اٹھتا نہیں جب تک وہ ساری ختم نہ کر لیں تو اس کو کہتے ہیں اکھنڈ پاٹ یعنی کہ آپ نے اس کو ختم کر کے اٹھنا ہے جو پاٹ کرنا ہے یہ اکھنڈ ہے اس میں رکاوٹ نہیں ڈالنی ہے آپ نے تو وہ پڑھی بہت جاتی ہے لیکن وہ لکھی کم جاتی ہے لیکن قرآن کریم جو ہے وہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں خدا نے کہا کہ لکھی بھی جائے گی اور پڑھی بھی جائے گی اور بہت زیادہ پڑھی جائے گی اس لیے فرمایا کہ تل کا آیات الکتاب ہے وہ قرآن مبین یہ صرف کتاب نہیں ہے یہ قرآن بھی ہے چنانچہ آپ دیکھیں کہ قرآن کریم دنیا بھر میں کتنا چھپتا ہے کتنا لکھا جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ پانچ وقت لوگ اس کو پڑھتے بھی ہیں مسلمان تو جہاں یہ لکھا جا رہا جاتا ہے وہاں پڑھا بھی رہا جاتا ہے اور یہ خدا نے اس میں بتایا کہ تل کا آیات الکتاب ہے وہ قرآن مبین کہ یہ کتاب اور ایک کھلے کھلے قرآن کی آیات ہیں اور پھر فرمایا کہ وہ کتاب مستور فی رقم منشور جی مستور سطر سے نکلا ہے سین توئے رے جی اور مستور ہے میم سین توئے جی مستور یعنی کہ یہ لکھی ہوئی کتاب تو یہاں بھی بھی بتایا کہ یہ کتاب لکھی ہوئی ہے یہ زبانی نہیں ہے اور لکھی کہاں پہ فی رقم منشور رکھ کہتے ہیں باریک جھلی کو اچھا جی۔ اور منچور جو کہ کھلی ہوئی ہے اسپریڈ اچھا۔ ہے بند نہیں ہے اور اس میں پیش گوئی ہے کہ اس وقت جو ہمارے پاس ڈسک وغیرہ ہیں یا جو چھوٹی چھوٹی فلاپیز ہیں یا اب تو بہت باریک باریک نکل آئی ہیں اچھا جی۔ تو گویا وہ ایک اتنی فائن ایک چیز ہے اتنی تھن ایک چیز ہے کہ اس کے اوپر بھی لکھی گئی ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ پیش گوئی فرما دی اس کے اندر اللہ ہمارے ساتھ ہر پال صاحب ہیں ان کی کال لیتے ہیں ہرپال صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام جی ہاں جی سر میں آپ کا سن رہا تھا پروگرام مطلب مجھے کچھ باتیں سمجھ نہیں آتی ہیں اس لیے پوچھ رہا ہوں جی، جی۔ آپ جو یہ پہلے ایک کوشچن کا آنسر دیا تھا اس میں لفظ جوج کیا تھا کافر کافر کس کو بولتے ہیں جی مطلب کون ہوتے ہیں اچھا جی ٹھیک ہے جی ہاں جی،, جی ٹھیک ہے شکریہ جی ارپال جی آپ آئے جی جناب دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ جو مانتے ہیں اور ایک وہ جو نہیں مانتے تو جو مانتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں مسلمان اور مسلمان کا جو روٹ ورڈ ہے وہ سلامہ سے نکلا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار اوبیڈینٹ جی۔ یعنی one who accept something اور جو اس بات کا انکار کر دیتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کافر ہے یہ دونوں جو اس کے سچویشن ہیں جو لیولز ہیں یا جو آئیڈینٹی ہے وہ ہم نے نہیں کرنی یعنی میں نہیں کہہ سکتا کہ تم کافر ہو میں نہیں کہہ سکتا کہ تم مسلمان ہو یہ ہر بندے کا اپنا کام ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں یا میں کافر ہوں کیونکہ ایمان اور انکار کا حق اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دیا ہے تو ہم یہ ٹائٹل کسی کو نہیں دے رہے بلکہ وہ آدمی یہ ٹائٹل ارن کر رہا ہے ٹھیک ہے تو ہر وہ بندہ جو یہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں وہ مسلمان ہیں اور ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ تو کہتا ہو کہ اللہ ایک ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ میں یہ نہیں مانتا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو اب اس نے خود انکار کیا نا جب اس نے خود انکار کیا تو اس نے لیے اس نے اپنے لیے یہ ٹائٹل ارن کر لیا اس نے کما لیا اپنے لیے یہ خطاب وہ کہتا جی میں نہیں مانتا نہ میں تمہاری طرح پانچ نمازیں پڑھوں گا نہ میں تمہاری طرح رمضان کے روزے رکھوں گا نہ میں زکوٰۃ دوں گا نہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہوں گا صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ ہی میں حج کے جاؤں گا جب وہ یہ پانچ پلرس جو ہیں اسلام کے اس کا انکار کرے گا تو وہ خود انکار کرتا نا اس لیے میں نے کسی کو کافر نہیں کہا میں نے کسی کو مسلمان نہیں کہا اپنی طرف سے بلکہ ایک آدمی میرے سامنے آتا ہے میں اس کو پوچھتا ہوں جی آپ کون ہیں وہ کہتا ہے جی کہ میں مسلمان ہوں میں کہ ٹھیک ہے مسلمان ہیں ایک آدمی کہتا ہے میں مسلمان نہیں ہوں اور مسلمان نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پانچوں ارکان اسلام جو ہے اس کو وہ نہیں مانتا وہ یہ نہیں مانتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو میں اس کو مسلمان تو نہیں کہہ سکتا نا اس کا میں کہوں گا یہ انکار کرنے والا ہے کس کا انکار کیا اس نے اس نے خدا کو تو مانا بعض خدا کو ایک مانتے ہیں بعض دو مانتے ہیں بعض تین مانتے ہیں اور بعض چھتیس کروڑ مانتے ہیں تو ان تمام کو ہم ایک کیٹیگری کے اندر تو نہیں لے کے آ سکتے نا اس لیے کافر جو ہے وہ کوئی بدتمیزی والا یا کسی کو ذلیل کرنے والا لفظ نہیں ہے نہ ہم کسی کو ایسا کرنا سوچ بھی سکتے ہیں بلکہ یہ وہ ٹائٹل ہے جو بندہ خود اپنے لیے چوز کرتا ہے تو اس لیے اگر ان کو ہرپال سنگھ کو اس بات سے اور میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ ہمارے بعض سکھ بھائیوں کو اس بات کا کہنا اچھا نہیں لگتا اس لیے ان کو میں بڑے محبت سے بتا رہا ہوں کہ ہم آپ کو نہیں کہہ رہے اور کافر ہونا کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو نیچے کر رہے ہیں بلکہ ہم صرف سیپریٹ کرتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں جو اللہ کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں یہ وہ ہیں جو نہیں مانتے اللہ کو مانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے رسول ایک تو زیادہ بھی ہو سکتے تھے جی ٹھیک ہے تھینک یو جی جی۔, جی،, جی یہ تو ہم کئی دفعہ بتا چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں ہر قوم کے اندر رسول بھیجے ہیں جی۔ اس لیے جب سے انسان اس قابل ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو اس کی تعلیم کو قبول کر سکے ورنہ اس سے پہلے تو لوگ غاروں میں رہتے تھے ان کو اپنا ہی نہیں پتا تھا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا لیکن جب جو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہے مینٹل ڈیولپمنٹ ہے اس سے جب انسان نے ترقی کی اور اس لیول تک پہنچا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو سمجھ سکے تو پھر خدا نے رسول بھیجنے شروع کیے اور قرآن میں لکھا ہے کہ کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس میں خدا نے رسول نہ بھیجے ہو اس لیے تمام دنیا میں خدا نے رسول بھیجے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ جی صرف ایک ہی رسول آیا اور اس سے پہلے کوئی نہیں آیا اس کے بعد کوئی نہیں آئے گا بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پہ ڈپینڈ کرتا ہے اور اس نے ہمیں یہ بتایا کہ ماضی میں ہر قوم کے اندر خدا نے رسول بھیجے ہیں چنانچہ ہم شروع کریں تو زرتشت سے جو زورسٹرن مذہب کے بانی ہیں پھر اس کے بعد شری کرشن جی ہیں شری رام ہیں کنفیوشس ہیں مہاتما بدھ ہیں پھر اس کے بعد وہ تمام انبیاء جن کا قرآن میں ذکر ہے وہ ہیں تو جہاں بھی جو بھی قوم اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ وہ کسی مذہب کی پیروکار ہے اور اس مذہب کا بانی یہ ہے تو ہم ان کا متعلق مطلب یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول ہوں موسٹ پرابیبل یہ بات ہے تو ہم تو ڈینائی نہیں کرتے four one six four one zero six five two two studios کا number one eight five five four one zero six five two two ہمارے ان سامعین کے لیے جو ٹرانٹو سے باہر قیام کرتے ہیں یو اے یعنی question answer voice of Islam dot C A ہمارا ای میل کا پتہ voice of Islam dot C A ہماری ویب سائٹ ان آپ کو دعوت کے ہمارے پروگرام میں شامل ہوں ہم گفتگو سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں جی صاحب اور اس سے مجھے اورمندر صاحب کی بات سے یاد آیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے سامعین کو بھی اس میں شامل کرتا ہوں کہ ایک بدھسٹ نوجوان سے بات چیت چل رہی تھی اچھا۔ اور وہ اس کے پیرنٹس تو سری لنکن ہیں خود وہ کینیڈا میں پیدا ہوا تھا تو اللہ کے فضل سے اس جلسے پہ اس نے بیعت کر کے جماعت احمدیہ میں شامل ہو گئے اچھا جی تو ان کو بھی ہم یہی بتا رہے تھے کہ میں نے اس کے ساتھ جو بات چیت کی ہے اس میں کیونکہ بدھزم میں خدا کا تصور بہت ویگ قسم کا ہے اچھا۔ تو وہ اس کو یہ تھا وہ کہتا ہے مجھے ایک کویسٹ ہے کہ خدا کا اصل حقیقی تصور کیا ہے تو کہتا ہے میں نے کرسچینٹی بھی پڑھی ہے اور میں نے ہندوازم کا بھی مطالعہ کیا بدھزم تو اس کے گھر کی بات تھی تو وہ کویشچن کرتا تھا تو لوگ اس کے گھر والے پسند نہیں کرتے تھے تو اس کو پھر ایک جی دوست ملا اس نے بھی مجھ سے تعارف کرایا اس کا تو اس کے ساتھ رہی بات چیت اللہ کی وجہ سے تو آج وہ آ کے انہوں نے بیت فارم سائن کی اور اس نے کلمہ پڑھا اس نے کہا میں مسلمان ہوں four one six four one zero six five two two ہمارے اسٹوڈیوز کا number one eight five five four one zero six five two two ہمارے ان سامعین کے لیے جو ٹورنٹو کے شہر سے باہر سے فون کرنا پسند کریں کیو اے یعنی question answer at voice of Islam dot C A ہمارا ای میل کا پتہ voice of Islam dot C A ہمارا انٹرنیٹ کا پتہ جہاں آپ نہ صرف یہ پروگرام لائیو سن سکتے ہیں بلکہ آپ پرانے پروگرام جو ہیں وہ بھی سن سکتے ہیں ہمارے ساتھ اگلے مہمان ہیں ٹوانا ان کی کال لیتے ہیں جی ٹوانا صاحب یا صاحبہ صاحب جی ٹوانا صاحب السلام علیکم ہاں بھائی جی میں تو تھوڑا سنیا تھی کہنا جی اسلام مکمل ہے گا باقی دھرم مکمل نہیں ہے کہ تو نہیں گل جگتی ہے اچھا، جی جی اپنے اپنے مکمل سمجھتے ہیں اچھا، ٹھیک ہے نا اچھا جی ٹھیک ہے جی ہاں۔ اے نہ کریا کرو یہ کوئی چنگا گل نہیں ہے تھوڑے واسطے جی ٹھیک ہے شکریہ جی توانا صاحب مولانا صاحب نے اپنی رائے کا کا اظہار کیا کیا ممنون ہوں ان اب کہہ سکتے ہیں ہر انسان اپنے اپنے مذہب کو مکمل سمجھتا ہے ہاں جی۔ تو اگر یہ توانا صاحب جو ہیں وہ اپنے مذہب کو مکمل کہہ رہے ہیں ظاہر ہے کسی نہ کسی مذہب کے پیروکار ہوں گے ہاں جی۔ تو پھر یہ بھی کسی نہ کسی جگہ کہتے ہوں گے کہ ان کا مذہب مکمل ہے تو کوئی ان کو یہ بات کہے کہ جی آپ ایسی باتیں نہ کیا کریں یہ اچھی نہیں ہے تو میرا مطلب ہے کہ وہی بات ہم کریں تو غلط ہے تو یہ بھی تو کہتے ہوں گے نا کہ ان کا مذہب مکمل ہے یہ تو نہیں کوئی کہتا کہ جی میرا مذہب مکمل نہیں ہے جیسے دنیا میں کوئی بندہ نہیں کہتا کہ میرا مذہب جھوٹا ہے تمہارا مذہب سچا ہے ہر بندہ کہتا ہے میرا مذہب سچا ہے میرا فرقہ سچا ہے اور دوسرے کا مذہب جھوٹا ہے دوسرے کا مذہب فرقہ جو ہے وہ جھوٹا ہے اسی طرح ہر فرقہ یہ سمجھتا ہے ہر مذہب یہ سمجھتا ہے کہ ان کا مذہب مکمل ہے تو جب ان کا مذہب مکمل یہ بات کرتے ہیں تو دوسروں کو بھی اسی طرح غصہ آتا ہوگا جس طرح ان کو آیا ہے لیکن میں غصے کی بجائے ان کو محبت سے ایک بات سمجھاتا ہوں اس کے اوپر ذرا غور کریں اگلی جی۔ طور کے اوپر جی اسلام میں کوئی بھی ایسی تعلیم نہیں ہے ایک بھی جو وقت کے گزرنے کے ساتھ ناقابل عمل ہو گئی ہوں لیکن دنیا کا کوئی دوسرا مذہب ایسا نہیں ہے جس نے ابتدائی تعلیم جو بھی دی ہو وہ اسی طرح آج بھی لاگو ہوں اسی طرح لوگ آج بھی اس کے اوپر عمل کر سکتے ہوں کسی طرح نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام کا جو صحیفہ ہے جو اس کی کتاب ہے وہ جن الفاظ میں نازل ہوئی تھی جن الفاظ میں لکھی گئی وہ الفاظ آج تک موجود ہیں اور دنیا کی کوئی دوسری ایسی کتاب نہیں ہے جو جس زبان میں نازل ہوئی تھی جس زبان میں لکھی گئی تھی وہ آج اسی طرح موجود ہے تو یہ مکمل ہونے کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ پروٹیکٹڈ بھی ہے اور اس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ آج بھی اسی طرح قابل عمل ہیں مثلا ایک مثال دیتا ہوں ہندوؤں کی جی کہ ہندوؤں میں جو سمندر پار کرنے والا ہے اس کو کہتے ہیں جی یہ دھرم سے خارج ہو گیا یعنی ان کے سمندر پار کرنا دین سے نکلنے کے برابر ہے اچھا۔ یعنی وہ سمندر پار کرنا ہندوستان میں اس وقت برا سمجھا جاتا تھا کہ جی آپ باہر نہیں جا سکتے اچھا جی۔ کیونکہ جو آریہ ورت ہے جو ہندوستان ہے وہ اتنی سیکرٹ ہے کہ آپ اسے باہر جائیں گے تو آپ کا دین خراب ہو جائے گا اچھا۔ لیکن آج لاکھوں کروڑوں ہندو جو ہے وہ دنیا کے دوسرے ملکوں میں پھیلے ہوئے تو یہ ایک ایسی تعلیم ہے کہ اب اس کو وہ انہوں نے چھوڑ دیا اسی طرح ایک عورت اپنے خاون کے ساتھ زندہ جلتی ہے آج نہیں چلتی سب نے چھوڑ دیا اس کو اس طرح بہت سے قوانین دوسرے مذہب کے بھی ایسے ہیں جو اب جیسے زوراشٹرن ہے زورویشٹرن مذہب میں جب بندہ مرتا ہے تو اس کو ایک بڑا سا ٹاور ہوتا تھا اس کو ٹاور آف سائلنس کہتے ہیں وہ کھوکھلا ٹاور ہوتا ہے اس کے اوپر لکڑی اور لوہے کی گرل لگی ہوتی ہے تو مردے کو وہاں رکھ دیتے ہیں اچھا۔ اور پھر اس کو پرندے وغیرہ جو ہیں وہ گیت وغیرہ وہ کھاتے رہتے ہیں اور اس کی ہڈیاں نیچے گرتی رہتی ہیں اب پرانے زمانے میں چونکہ آبادی بہت کم ہوا کرتی تھی تو اس طرح کے ویرانے اکثر ہوتے تھے جس میں آپ ایک ٹاور آف سائنس بنا دیں کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ مردہ رکھیں گے تو بدبو بھی پھیلے گی وہ سیپٹک بھی ہوگا اور ماحول خراب ہوگا چنانچہ اب جو زوروسٹن ہیں ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں سوائے اس کے کہ وہ کریمیٹ کریں اپنے ڈیڈ کو تو ان کو ہی چھوڑنا پڑا اس طرح بہت سے دوسرے مذاہب کی بہت سی ایسی باتیں ہیں جو زمانے کی ترقی کے ساتھ ساتھ کمپیٹیبل نہیں رہیں لیکن اسلام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھا اس کی کوئی بھی تعلیم ایسی نہیں ہے جو ہمیں چھوڑنی اس لیے پڑے کہ زمانے کے ساتھ وہ چل نہیں سکتی اور اگر کوئی چیز ایسی ہے تو خود اسلام کے اندر اس کی گنجائش موجود ہے کہ ایسا ہو تو ایسا کر لو ایسا ہو تو ایسا کرو الاسٹیسٹی ہے لچک ہے اس کے اندر اس لیے اگر اگر ہم کسی چیز کو ترک کر کے دوسری اختیار کرتے ہیں تو اس کا بھی حکم اندر موجود ہے اس کے اندر ایک انہیرنٹ ایک بائی ڈیفالٹ اس کے اندر ایک ایسا سسٹم ہے جو ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے لیکن باقی مذاہب میں اجازت نہیں ہے ایسا کام کرنے کی جو اب وہ نہیں کرتے اب ان کو چھوڑنا پڑتا ہے اس لیے کہ وہ اس کی گنجائش نہیں ہے اس لحاظ سے چھوٹ چھات انہوں نے چھوڑ دی اللہ ہمارے ساتھ دو مہمان آگے پیچھے پہلے ہیں مسز شیخ ان کی کال لیتے ہیں مسز شیخ السلام علیکم جی مسز شیخ السلام علیکم حال ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے ہرمندر صاحب ہیں لائن دوسری لائن پہ ان کی کال لیتے ہیں ہرمندر صاحب السلام علیکم ہاں جی میں دوبارہ کال کی تھی جی،, جی, بسم اللہ جی میں ایتھے اینا ملکہ جا کے دیکھا جی بہت سارے مسلمان جی او عیسائی ہوئے ہوئے نے لیکن آئے ہو پچھو ہی نے جی بے شک مطلب اس طریقے نال رکھا ہے جب پیدا پیدائش دی ہے اس اس جگہ پر جی. جی. جو اس خاندان میں جی۔ تو ہم کیوں نہیں اسی اسی خاندان میں اسی مذہب میں رہتے ہوئے اڈاپٹ جی۔ کرنا الگ بات ہے اور کنورٹ ہو جانا یہ ذرا مجھے تھوڑی سی پریشان کرنے والی بات لگتی ہے جی ٹھیک ہے جی تھینک یو جی ٹھیک ہے جی ہرمندر صاحب شکریہ جی اور ہمارے ساتھ اب ہیں ٹوانا صاحب جی ٹوانا صاحب السلام علیکم جی ٹوانا صاحب جی اول تو ہرمندر صاحب یہ بات غلط ہے کہ کسی دوسرے مذہب میں تبدیل ہونا جو ہے وہ آپ کے نزدیک غلط بات ہے کہ جو ایک مذہب کا نہیں ہوا وہ دوسرے مذہب کا کیسے ہو سکتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ خدا نے جس خاندان میں پیدا کیا وہیں پہ رہے تو پھر آپ ہندوستان چھوڑ کر کینیڈا کیوں آ گئے خدا نے آپ کو ہندوستان میں پیدا کیا تھا وہیں رہتے پھر تو خود آپ نے جو کام کیا ہے دوسروں کو نہ صرف یہ کہ منع کر رہے ہیں بلکہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بات ہی خراب ہے اور جو بہتری ہے جو اچھائی ہے اس کی طرف انسان کو جانا چاہیے ہمارے جو بڑے لوگ ہیں جو ہمارے باپ دادا ہیں وہ گھوڑے گدوں پہ سفر کیا کرتے تھے ٹانگوں پہ سفر کیا کرتے تھے یکوں پہ سفر کیا کرتے تھے آج ہم گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کہتے جی کہ وہ چونکہ ہمارے باپ دادا تو یہ کام کرتے تھے ہم بھی یہ کام کریں اور پھر ہم پاکستان میں پیدا ہوئے تو پاکستان میں ہی رہتے جیسے آپ کو میں نے کہا کہ آپ ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے ہندوستان میں ہی رہتے پھر آپ یہاں کیا کر رہے ہیں تو جو ترقی ہے اس کے لیے انسان ہمیشہ کوشش کرتا رہتا ہے اگر یہ بات نہ ہوتی تو پھر آج جو ہمارے پاس سائنٹیفک ایجادات ہیں وہ نہ ہوتی انسان اگر ایک ہی حالت پہ رہتا تو پھر تو ایک ہی حالت پہ مر جاتا تو کوئی ترقی نہ ہوتی دنیا کے اندر اس لیے جو اچھی چیز ہے اس کو اپنانا اچھی بات ہے انسان کی عقل مند ہونے کی نشانی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ جو میں استعمال کر رہا ہوں اس سے بہتر چیز مجھے مل گئی ہے تو پھر میں اس کو استعمال کرنا شروع کر دوں تو کھانے میں بھی ہوتا ہے لباس میں بھی ہوتا ہے ہر چیز میں ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز استعمال کر رہے ہیں لیکن کل کو آپ کو اس سے اچھی چیز مل گئی ہے تو آپ پرانی چھوڑ کے نئی کو اختیار کر لیتے ہیں تو اگر کل کو اس سے بھی اچھی ملے گی تو اس کو اختیار کر لیں گے اس لیے اگر کوئی بندہ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے انسان کو اگر ایک مسلمان عیسائی ہو گیا ہے تو بہت سے عیسائی بھی مسلمان ہوتے ہیں اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں ہمیں ایک بہتر دین میں آ گئے ہیں ایک بہتر مذہب میں آ گئے ہیں کل کو اگر ان کو اس سے بھی اچھا ملے گا تو ان کو جانا چاہیے وہاں پہ ہم روک نہیں سکتے کسی کو کہ وہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ زیادہ بہتر ہے اور جس میں میں اب ہوں وہ بہتر نہیں ہے تو اگر وہ سمجھتا ہے کہ اسلام خراب ہے تو چھوڑ دے اسلام کو کسی کو پابندی تھوڑی ہے کہ نہیں جی چونکہ آپ مسلمان ہو گئے and you have to be Muslim as a Muslim بالکل نہیں کسی کی مرضی ہے اگر وہ سمجھتا ہے کہ نہیں نہیں میں اس میں نہیں ہوں ہماری جماعت میں سے بھی لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں مسلمانوں سے بھی عیسائی ہو جاتے ہیں عیسائیوں سے مسلمان ہو جاتے ہیں اس لیے یہ تو انسان کو خدا نے فطری آزادی دی ہے کہ وہ جو چاہے وہ کرے رقم اللہ ہمارے ساتھ مہندر صاحب ہیں ان کی کال لیتے ہیں اور پھر گفتگو جاری رکھیں گے مہندر صاحب السلام علیکم ہاں ہاں جی جی جی جی جی السلام السلام علیکم تے تے اکال اکال وعلیکم ایکچولی فروٹ لیس اس اس چلے جائیے کون کون کی کی ہے ہے ہے انٹرنیٹ بڑے تو چل رہی ہر ایک میں پہلے دیکھا رہے رہے گل گل نہیں نہیں پر پر کر کر کہ کوئی چیز چیز چینج ہوئی حساب نال اسلام دے دے وچ وچ چار شادیاں شادیاں تین سکدا کینیڈا دی منائی ہے تو ہور بڑے کنٹریاں دے وچ اس چیز دی سنائی ہے کہ ایک چیز ایک ٹائم ایک چیز ویا کر سکدے ہیں جی تو some people might have found a way to get around that somehow but the reality is as legal جی پر دوسری گل اے کہ دیکھو ਸੈਕੂਲਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਰਿਲੀਜੀਅਨ ਸੇਫ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਸੈਕੂਲਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਰਿਲੀਜੀਅਨ ਸੇਫ ਹੋਇਆ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਾਕੀ ਹਰੇਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬੇਸਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਬੇਸਡ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਪਰ ਐਂਡ ਅਪ ਹੋਏ ਸਮਥਿੰਗ ਆਫ ਦੇ ਜੀ ਸੋ جس ہے رلیجنز تو ہونے چاہیے بند چلتے ہیں کیوں جی ٹوانا صاحب کی بات پہ کچھ آپ کہنا چاہیں گے ٹوانا صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی سارے ہی مکمل ہیں ہاں جی۔ تو سارے تو مکمل نہیں ہو سکتے مکمل تو ایک ہی ہوتا ہے نا اور اگر سارے مکمل ہوں تو پھر وہ ڈفرینس نہیں رہتا اور جو اختلاف ہے وہ پھر ختم ہو جانا چاہیے نا اگر سارے مکمل ہوں تو اس لیے ہر مذہب میں کوئی نہ کوئی فرق ضرور ہوتا ہے اس لیے یہ کہنا ہے اور پھر یہ سارے کوئی بھی بندہ یہ اس بات کا دعویٰ نہیں کرتا کہ سارے مکمل ہیں یہ انہوں نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ جی ان کے نزدیک سارے مکمل ہیں حالانکہ کوئی بھی مذہب والا یہ نہیں کہتا کہ سارے مکمل ہیں وہ کہتا ہے جی کہ ہمارا جو ہے وہ مکمل ہے اور دوسرے کا مکمل نہیں ہے اگر دوسرے کا بھی مکمل ہو میرا بھی مکمل ہو تو پھر ایک ہی ہو جائے نا سارے ہاں جی۔ لیکن اختلاف اور فرق جو ہے نا وہ ظاہر کرتا ہے کہ کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہے کہیں نہ کہیں کوئی کمی یا کوئی زیادتی ضرور موجود ہے جو انہوں نے بات کی صاحب نے مہندر صاحب نے جو بات کی ہے جی کہ جی اسلام میں چار شادیوں کا ہے اور کینیڈا میں آپ ایک ہی کر سکتے ہیں تو چار شادیوں کا حکم نہیں ہے چار شادیوں کی اجازت ہے تو اجازت میں اور حکم میں بڑا فرق ہوتا ہے اجازت میں یہ ہے کہ اگر آپ کر سکتے ہوں تو کر لیں لیکن اگر نہیں کر سکتے تو نہ کریں اور بلکہ خدا نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی رکھو اس لیے اگر تو یہاں پہ حکم آ جاتا نا کہ جی چار کرو اور اسلام کہتا نہیں ایک ہی کرنی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جی یہ کوئی بات ایسی ہے کہ اب ہم نے وہ حکم جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے لیکن خدا نے کہا ایک کرو اگر حالات اجازت دیں اور کرنی پڑے تو اور کر لو چونکہ حالات یہاں اجازت نہیں دیتے اس لیے ہم نہیں کرتے تو جیسے میں نے ایسا کیا تھا کہ اس کے اندر انہیرنٹ بائی ڈیفالٹ ایک سسٹم موجود ہے آلریڈی اور دوسری بات جو انہوں نے کی ہے کہ یہ جو ڈبیٹ ہے کہ کون سا اچھا ہے کون سا برا ہے تو ہم ہمارا جو اسلام کا کانسیپٹ ہے اور خاص طور پہ جماعت احمدیہ جس کو پروموٹ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر مذہب میں سچائیاں موجود ہیں اور اسلام جو ہے وہ ایک ایولیوشنری طریقے سے ان تمام مذاہب سے بڑھتا بڑھتا اس وقت جو موجودہ شکل ہے اسلام کی وہاں تک پہنچا ہے اس لیے ہم جیسے میں نے کہا کہ تمام مذاہب کے جو بانی ہیں جو فاؤنڈرز ہیں ان کو ہم خدا کی طرف سے بھیجا ہوا سمجھتے ہیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر مذہب میں اپنے بعد کسی کے آنے کی خبر موجود تھی اور اس میں پھر یہ بتایا گیا کہ وہ آئے گا جیسے حضرت صلی السلام نے کہا کہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو میں تمہیں ابھی نہیں بتا سکتا کیونکہ تم برداشت نہیں کر سکتے لیکن وہ روح حق جو آئے گا وہ بتائے گا اسی طرح ہندو مذاہب میں بھی ہے اور مذاہب کے اندر بھی بات ہے تو اسلام جو ہے اس نے لاء کے حساب سے یہ بتا دیا کہ الجوما اکمل تو لکم دین اکم آج میں نے تمہارے تمہارا دین مکمل کر دیا بلکہ پرفیکٹ کر دیا تو as far as law is concerned اسلام کا یہ دعویٰ ہے اور پھر ہم یہ صرف کلیم نہیں کرتے بلکہ اس کا ایویڈنس بھی ہے تو ڈبیٹ صرف اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ اپنے مذہب کو سچا ثابت کریں بلکہ ڈبیٹ اس لیے ہونی چاہیے کہ کون سا اچھا ہے تاکہ ہم اس کو اڈاپٹ کر لیں دیکھنا نا جب آپ کو چیز خریدنے جاتے ہیں ہاں جی۔ تو آپ کے سامنے جو مثلاً شرٹ لینی ہے آپ نے تو دس ہزار قسم کی شرٹس پڑی ہیں جب آپ ان میں کمپیریزن کرتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ ایک کو اچھا کہیں دوسرے کو برا کہیں بلکہ یہ کہ جو میرے لیے بہتر ہے وہ میں لے لوں سکتا تو جو آپ کے لیے بہتر ہو دوسرے کے لیے بہتر نہ ہو تو جب آپ ڈبیٹ کرتے ہیں تو ہیلدی ڈبیٹ ہونی چاہیے اور اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جو بہتر ہے اس کو میں قبول کر لوں میں یہ کہ اپنے کو میں خراب کہوں چاہے میری قمیض پھٹی ہوئی ہو اور اس کا اسٹاف بالکل خراب ہو میں کو نہیں یہی ٹھیک ہے کیونکہ میری ہے یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے اللہ four one six four one zero six five two two studios کا number one eight five five four one zero six five two two Toronto سے باہر کے سامنے کی سہولت کے لیے ہمارے ساتھ دو مہمان باری باری پہلے شبانہ صاحبہ السلام علیکم جی شبانہ صاحبہ السلام علیکم شبانہ صاحبہ السلام علیکم غالباً لائن کٹ گئی ہے ان کی دوسرے مہمان ہرمندر صاحب ہیں ہرمندر صاحب السلام علیکم ہاں جی, جی۔ دوبارہ پھر کال جی، کیتی ہے جی۔, جی انسان نے بہت سارے مذہب بنا لیے ہیں جی خدا ایک ہے لیکن ساروں میں ایک ہے جی خدا کے سارے بندے جو خدا کے پیچھے چلتے ہیں جی وہ صحیح ہو سکتے ہیں جی جی ہاں جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی آپ نے اپنا بیان بتا دیا جی شبانہ صاحب ہیں لائن پہ جی شبانہ صاحب السلام علیکم جی شبانہ صاحب معذرت لائن کٹ گئی آپ کو دعوت کے دوبارہ کال کریں ہرمندر صاحب نے بیان کیا اللہ ایک ہے سب مذاہب میں ایک ہے ہاں جی یہ تو ایک ایسی بات ہے جو کسی کو بھی اس سے انکار نہیں ہے جی کہ اللہ ایک ہے اور سب میں ایک ہے اور سب خدا کے بندے ہیں لیکن پتہ کیسے چلے کہ اللہ ایک ہے اور پتہ کیسے چلے کہ اس کے پیچھے کیسے چلنا ہے اس لیے جو رسول ہیں جو انبیاء ہیں ان کا آنا لازمی ہے تاکہ وہ بتائیں کہ خدا کے پیچھے چلنے کا کیا طریقہ کار ہے اور یہ بھی ہمارے سامعین یہ بات آپ اس کے اوپر غور کریں کہ بچہ تو ایک ہی ہوتا نا ہاں جی۔ مطلب آپ کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے تو جب آپ اس کو کپڑے بنائیں گے تو وہ سائز اس کا ڈفرینٹ ہوگا جیسے جیسے بچہ گرو کرتا جائے گا ویسے ویسے بچے کا سائز چینج ہوتا جائے گا اور جب وہ بچہ ایڈلٹ ہو جائے گا تو اس وقت معمولی سے فرق پڑے گا لیکن اس کا سائز مین وہی رہے گا اسی طرح جب انسان پیدا ہوا تھا انسان کی تخلیق کی ہے خدا نے جی تو اس وقت جو اس کو تعلیم چاہیے تھی وہ اپنے زمانے کے لحاظ سے تھی جیسے جیسے انسان گرو ہوا ہے انٹلیکچولی فزیکلی ویسے ویسے اس کی جو ضروریات تھیں وہ چینج ہوتی گئیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے شروع میں ایسی تعلیم دی جو اس زمانے کے لیے ان کو پوری کرتی تھیں ضروریات لیکن جب انسان ذہنی طور کے اوپر اتنا ترقی یافتہ ہو گیا تو پھر اس کو خدا نے وہ پرفیکٹ تعلیم دے دی جو آج تک پرفیکٹ ہے اس لیے صرف یہ نہیں کہ چونکہ میرا مذہب ہے میں کہہ رہا ہوں بلکہ اس کی اسٹڈی کر کے اس کے جیسے میں نے کہا کہ ہمارا جو ہماری جو تحقیق ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ اسلام کی کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے جس کو ہمیں چینج کرنا پڑے یہ اس کے پرفیکٹ ہونے کی نشانی ہے ذاکم اللہ سامعین اب گھڑی جو ہے وہ ساڑھے گیارہ بجا بتا رہی ہے اب ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں عام طور پہ کہ آپ موضوع سے ہٹ کے بھی سوال کر سکتے ہیں گو آج تو سوالات ہر طرح کے آئے ہیں لیکن پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو اب آپ دعوت کے پروگرام میں شامل ہوں four one six four one zero six five two two studios کا number one eight five five four one zero six five two two ہمارے ساتھ مہمان پہلے ہیں نریندر صاحب ان کی کال لیتے ہیں نریندر صاحب السلام علیکم علیکم السلام جی جی جی میں نے ایکچولی ایک بات بتانی تھی کہ گرو نانک دیو جی نے نا ایک بات بولی تھی جی اس میں سارا فلسفہ آ جاتا ہے کہ اول اللہ نور اپایا جی قدرت دے سب بندے جی ایک نور تے سب جگ اپجیا کون پڑے کون مندے جی۔ انہوں نے تو صاف کلیئر بول دیا بھی سارے اللہ کے بھگوان کے واہ گرو کے بندے ہیں جی۔ اور ایک ہی نور سے سارے بجے ہیں رائٹ جی، جی۔ تو کوئی ڈفرینس نہیں ہے مطلب ایک اور انہوں نے بولا نبیڑ کے جاتے نہیں یہی پوچھیں آپ نے کام کیا تھا برے کام کیے آپ کس سے بلونگ کرتے ہو کون سی آپ کی جات ہے کون سا آپ کا رنگ ہے کون سا آپ کا دیش ہے وہ یہ بات نہیں پوچھنے والا میرا تو یہی کانسپٹ ہے یہی میں نے بولنا تھا جی ٹھیک ہے بہت شکریہ نرندر جی آپ آئے ہماری اگلی مہمان شبانہ صاحبہ السلام علیکم جی السلام علیکم میرے بھائی کیسے ہیں جی بالکل ٹھیک آپ کی کال ڈراپ ہوئی معذرت میری کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں ہوتا ہے کوئی بات نہیں جی میں میرا سوال یہ ہے کہ مرزا غلام محمود کس مذہب سے طلب کرتے تھے اور ان کی وائف کس مذہب سے طلب کرتی تھی جی اچھا ٹھیک ہے جی شکریہ جی جی جناب نریندر صاحب کے سوال سے جی نریندر صاحب نے جو بات کی پہلے جی اس میں کسی کو بھی کسی قسم کا اختلاف نہیں ہو سکتا جی حضرت بابا گرو نانک نے جو بات کی ہے رحمۃ اللہ علیہ نے وہ سو سے درست ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سب بندے ہیں اور اسی کے نور سے ہی سب کچھ یہاں پہ دنیا میں ہے جی. اور پھر اگلی بات کر کے انہوں نے ہماری بات کی تائید کر دی کہ اتنے عملہ نے ہونے نے نبیڑے تو اس میں جب قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ان نہ اکرم اکم ان دلہ اتکا کہ خدا کے نزدیک سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے جو سب سے زیادہ رائٹیس ہے جی جو سب سے زیادہ نیک ہے تو نیکی کا معیار ہے جو کسی انسان کو اونچا یا نیچا کرتا ہے جی اور نیکی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایمان اور عمل پہ اس کو ڈپینڈ کرتی ہے اور یہی نریندر صاحب ہمارا بھی عقیدہ ہے لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ کیا نیکی ہے اور کون سا عمل اچھا عمل ہے کون سا عمل برا عمل ہے جی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے مختلف زمانوں میں انبیاء بھیجے ہیں رسول بھیجے ہیں وہ آ کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ عمل اچھا ہے یہ برا ہے یہ بات اچھی ہے بطور ایمان کے اڈاپٹ کرنے کے یہ بات بری ہے اس کا انکار کرو اس کو نہ مانو اور بالکل اسی وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں یا اونچا ہونا ہے یا نیچا ہونا ہے تو جیسے میں نے کہا کہ قرآن کریم میں خدا نے فرمایا کہ وجہ الناکم شعبوں و قبائلہ لے تعارف ہوں کہ ہم نے آپ کو قبیلوں میں اور گروہ میں تقسیم کیا ہے تاکہ تمہاری پہچان ہو یہ پہچان صرف دنیا تک ہے جب خدا کے حضور جانا ہے تو وہاں پہ کوئی یورپین یا افریقن یا امریکن یا چائنیز یا کچھ بھی نہیں ہوگا وہاں سارے خدا کے بندے ہیں اور اگر کسی کی کوئی اونچ نیچ ہوگی تو وہ نیکی عمل کے لحاظ سے ہوگی تقوا کے لحاظ سے ہوگی جو متقی ہے وہ خدا کے حضور زیادہ نزدیک ہوگا جو متقی نہیں ہے وہ خدا سے دور ہوگا تو آپ کا اور ہمارا اس میں کوئی فرق نہیں ہے ہم بھی یہی سمجھتے ہیں اور ہمارا بھی مذہب انسانیت ہی ہے ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء بیاہ بھیجے ہیں انہوں نے جو تعلیمات دی ہیں اس تعلیمات کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہے ذاکم اللہ شبانہ صاحبہ نے پوچھا مذہب کا جی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلاۃ والسلام اسلام سے تعلق رکھتے تھے اور آپ کی جو بیوی تھیں حضرت اما جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی مسلمان تھیں اور اسلام سے ہی ان کا تعلق تھا جی اکرم صاحب لائن پہ ہیں ان کی کال لیتے ہیں اکرم صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام جناب کی حال ہے جی, جی، ٹھیک ٹھاک ہو جی جی حضرت صاحب کی حال ہے جناب جی اللہ کا شکر جی ٹھیک ٹھاک مسئلہ پوچھنا ہے کہ تراوی دار چ شرایاں مقصد ایک ڈیٹیل جی جاب چاہیے مقصد شروع کس طرح کریم وسلم نے دن پڑھیاں بعض لوگ جی، اسلام نے حضرت نے شروع کی شروع کیتیاں اج کل مقصد تعداد کے کہندے نے جی 8 نے اہل تشیع حضرات بلکہ پڑھنی نہیں چاہیے اسلام اڈیشن ہے جی۔ نبی تو بعد کوئی اڈیشن کر ہی نہیں سر جی۔ ابھی تو یہی سمجھے گا کہ سنتی راشدین او کہندے نے نہیں جی یہ تو اڈیشن ہو ہی نہیں سکتا دی یا یا یا تعداد دے لحاظ نال یہ پڑھنی چاہیے پھر سنت نے نے واجب کی کی کی خیال ہے ہے تحقیق ٹھیک بہت شکریہ پہلے بھی کئی دفعہ یہی سوال کیا ہے اور اس کا میں نے ان کو کئی دفعہ جواب دے دیا فقہ کا مسئلہ ہے اس لیے فقہ کا تو مجھے پتا نہیں ہے کہ وہ اس میں کیا باتیں ہیں اور پھر جو انہوں نے سوالات کیے خود ہی انہوں کے جوابات بھی دے دیے ہیں جی ٹھیک ہے وقار صاحب نے ای میل کے ذریعے سوال پوچھا ہے ابھی آپ نے شروع میں قرآن کریم کے دور کرنے کا یعنی ایک دفعہ پڑھنے کا ذکر کیا تھا جی تو انہوں نے ای میل کے ذریعے پوچھا ہے کہ اگر کسی کو عربی نہ آتی ہو تو کیا وہ ترجمہ پڑھ کے دور ایک کر سکتا ہے نہیں اس کو عربی سیکھنی چاہیے قرآن پڑھنا سیکھنا چاہیے ٹھیک ہے جی وہ انگریزی میں پڑھنا یا کسی اور زبان میں پڑھنا وہ دور نہیں ہے ہاں۔ جو مسلمان ہو اس کو تو کم از کم قرآن کریم ناظرہ آنا چاہیے اور اگر اب تک نہیں سیکھا تو پھر آپ سیکھ لیں ٹھیک ہے جی ہمارے اگلے مہمان ہیں ہرمندر صاحب ان کی کال لیتے ہیں ہرمندر صاحب السلام علیکم ہاں جی میں پھر دوبارہ جی، جی، کال کرنی پڑی جی جی گرو نانک والی بات کرشن جی نے بھی اپنے زمانے سے کہی جی جی انہوں نے فرمایا کہ کرم کری چل انسان پھل کی اچھا مت رکھ کیونکہ جو پھل ول دیکھنا وہ تیرے بس دے وچ نہیں ہے ہر چیز اللہ تعالی دے بس دے وچ ہے تیرا اس آخری وقت ہے آخری زمانہ ہے اور جس طرح تسی کہنے ہو پہلا کون آخری کون آخری ہے یہ چل رہا ہے یہ کرم ہی تیرے کام آنے نے اگے جا کے تے اچھے کرم کرے گا اس کا نتیجہ وکرا ہوگا برے کرے گا اس دا وکرا ہوگا تے so all depend on human being نا ٹھیک ہے جی, جی، شکریہ جی پردیپ صاحب ہیں لائن پہ ان کی کال لیتے ہیں پردیپ صاحب پردیپ صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام جی۔, جی پہلا تے مبارکباد ہے جی مہینہ چل رہا رمضان دا تھینک یو جی بہت شکریہ جی سر میرے دو میں ہسٹری دا ودیارتھی ہاں تے میرے دو سوال نے تھانوں جی جی ایک قرآن پاک دے وچ آندا ہے یہودی اور دو نسارا کرتے کام بھی کرتے ہیں گوریا جی، جی۔ بارے دے دینا چاہتا سر جی چار شادیاں اسلام دن جی۔ آ جا کہ جو کہا گیا ہے کہ یہود و نصارہ سے میل ملاقات نہیں رکھنی تو یہ بات غلط ہے اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جو اگر آپ اس کو جو ورسز ہیں قرآن کی جس میں یہ بات لکھی گئی ہے اس کو اگر آپ آگے پیچھے سے ملا کر پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان ریاست کو ایک مسلمان اسٹیٹ کو ایک دوسرے مسلمان اسٹیٹ کے خلاف کسی دوسرے یہودی اور عیسائی سے دوستی کرنے سے منع کیا ہے ایسی دوستی جو دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچانے کا امکان ہو اس میں اور ایک اور صورت میں جس کا نام الممتحنہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے لوگوں سے دوستی کرنے سے منع نہیں کرتا اچھے سلوک سے منع نہیں کرتا جو نہ تمہیں تمہارے مذہب پر عمل کرنے سے روکتے ہیں اور نہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالتے ہیں اس لیے یہ کہنا کہ اسلام میں تو یہود انصارہ سے دوستی کرنے سے منع ہے یہاں پہ آگے دوستی کرتے ہیں تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اسلام کی ایک ایسی تعلیم ہے جو اب ہمیں چھوڑنی پڑی ہے ایسی اب بات نہیں ہے وہ دوستی اسٹیٹس کی ہے کسی دوسرے مسلمان کے خلاف ایک مسلمان اسٹیٹ کسی دوسرے مسلمان کے خلاف کسی دوسرے غیر مسلم سے دوستی کر لے اس کو نقصان پہنچانے کی خاطر اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ اسلام کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے لیکن یہ کہنا کہ جی اب چونکہ پابندی مجبوری ہو گئی ہے کہ یہاں پہ آئیں دوستی کرنی پڑتی ہے تو اسلام کا یہ حکم ترک کر دیا یہ بات غلط ہے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جو تمہارے ساتھ امن میں رہتے ہیں تم بھی ان کے ساتھ امن میں رہو اگر تم تمہیں تمہارے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی دیتے ہیں اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے تو خدا اس بات سے منع نہیں کرتا کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرو ان کے ساتھ بھی اچھے معاملات رکھو اس لیے جیسے میں نے عرض کیا کہ اسلام کی کوئی بھی تعلیم ایسی نہیں ہے جس کو ہمیں چھوڑنا پڑے کسی وجہ سے اور اگر چھوڑنا پڑے تو اس کی گنجائش اسی کتاب کے اندر موجود ہے کہ اگر ایسے حالات ہوں تو یہ کر لو اگر ویسے حالات ہوں تو ویسے کر لو جو آپ نے بات کی ہے چار شادیوں والی تو وہ عورتوں کو بیک وقت چار مرد رکھنے کی اس لیے اجازت نہیں ہے کیونکہ اس سے جو ولدیت ہے وہ مشکوک ہو جاتی ہے ایک عورت کے چار مرد ہیں تو وہ پریگنٹ ہو گئی ہے تو کیا پتا کہ کون اس کا باپ ہے کون نہیں ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی آج کل تو ماڈرن زمانہ ہے آپ ڈی این اے ٹیسٹ کروا لیں تو پتہ لگ جائے گا کس کا بچہ ہے تو اسلام کی تعلیم یونیورسل ہے وہ اگر کینیڈا امریکہ کے لیے یورپ کے لیے ہے تو افریقہ کے لیے بھی ہے تو یہاں تو آپ کروا لیں گے ڈی این اے ٹیسٹ وہاں کیسے کروائیں گے تو اسلام نے ایک ایسی تعلیم رکھی ہے جو پوری دنیا میں بیک وقت قابل عمل ہو یہ یعنی نہیں کہ امریکہ میں تو ہو اور کینیڈا وہ افریقہ میں نہ ہو اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو مرد اور عورت کا رشتہ ہے اس میں مرد ہمیشہ آپ چاہے پسند کریں نہ کریں لیکن مرد ہمیشہ ڈومینیٹ ہوتا ہے اس کا ہاتھ ہمیشہ اوپر ہوتا ہے اور جتنا مرضی مہذب معاشرہ ہو جائے وہ ہمیشہ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے اور آپ دیکھ لیں کہ امریکہ جیسا ملک ہے آج تک عورت نہیں صدر بنی وہاں پہ اور ایک سپیکر بنی تھی وہ انہوں نے اتنا کہا جی کہ دنیا کی واحد امریکہ کی واحد خاتون سپیکر نینسی پلوسی تو مطلب یہ کہ آپ جو مرضی کر لیں جتنا مرضی ترقی کر لیں سوسائٹی ہمیشہ میل ڈومینیٹڈ ہوتی ہے تو ایک گھر میں اگر چار مرد ہوں گے اور ایک کہ مجھے کھانا پکا کے دو دوسرا کہ مجھے دو تیسرا کہ میرے ساتھ بستر میں جاؤ چوتھا میرے ساتھ دو تو وہ بیچاری کیا کرے پاگل ہو جائے گی وہ تو تو ایک ہی مرد عورت کو پاگل کیے رکھتے ہیں اور چار ہو تو وہ بیچاری بالکل ہی ٹکرے مار مار کے خودکشی کر لے گی اس لیے یہ ویسے بھی ممکن نہیں ہے جو اخلاقی طور پہ تو ہے ہی کہ وہ کسی کی ضروریات نہیں پوری کر سکتی اس کے بچوں کی ودیت مشکوک ہو جاتی ہے اور سماجی طور کے اوپر بھی یہ ممکن نہیں ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو اجازت دی ہے کہ اگر حالات اجازت دیں تو آپ ایک سے لے کر چار تک شادی کر سکتے ہیں حکم نہیں ہے بلکہ حکم یہ ہے کہ اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے پھر ایک ہی رکھو تو بنیادی حکم ایک کا ہی ہے چار کی اجازت ہے حالات کے مطابق یہ گھڑی کے ہاتھ بھاگے جا رہے ہیں اور آخری پانچ منٹوں میں ہم نیا سوال نہیں لیتے اگر آپ پسند کریں کہ آپ کا سوال آج کے پروگرام میں شامل ہو تو آپ کو دعوت کے ہمارے اسٹوڈیوز میں فون کیجیے کیو اے یعنی question answer at voice of Islam dot C A e mail کے ذریعے سوال پوچھ سکتے ہیں ای میل کے ذریعے سوال کریں تو اپنا نام اور شہر کا نام ضرور لکھیں تاکہ ہم آپ کے تعارف کے ساتھ آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کریں voice of Islam dot C A ہمارا آن لائن پتہ جہاں آپ نہ صرف یہ پروگرام لائیو سن سکتے ہیں بلکہ جو پرانے پروگرام ہیں وہ بھی سن سکتے ہیں تاکہ وہ آپ کی سہولت کے لیے وہاں پہ موجود جی انصر صاحب گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں ہاں جی آج بلکہ مجھے اس بات پر خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں نے ماشاء اللہ جی انہوں نے آج رونق فون جی۔ کیے جی ہیں ہاں جی اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے پروگرام ماشاء اللہ سنتے ہیں اس کے لیے ہم ان کے مشکور بھی ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ ہمارے مسلمان سامعین کے ساتھ ساتھ غیر مسلم سامعین بھی ہیں اور جو ایک صاحب نے مبارکباد دی ہے اس کے لیے بھی ہم ان کے بڑے شکر گزار ہیں جی بہت شکریہ یہاں انصر صاحب ایک چیز میں بھول گیا ہمارے مہمان جو ٹورنٹو سے باہر کے ہیں جو ہمارا پروگرام انٹرنیٹ پہ سنتے ہیں ہمیں اپنے مشاجات سے نوازتے ہیں ان کا جی۔ شکریہ ادا کرنا میں بھول گیا جی۔ ہمارے وہ سب سامعین جو باہر سے پروگرام سنتے ہیں وقت نکالتے ہیں ٹائم ڈفرنس کی وجہ سے اپنی آرا سے ہمیں نوازتے ہیں آپ سب کا بہت شکریہ جہاں دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ ہمارا پروگرام سن رہے ہوں ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا ہمارے اگلے مہمان انیس صاحب ہیں ان کی کال لیتے ہیں انیس صاحب السلام علیکم جی السلام علیکم جی جی وعلیکم اپنا میں نے پوچھنا تھا کہ یہ رمضان کے مہینے میں جب کوئی بیمار جو پرسن ہے وہ روزہ نہیں رکھتا کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ بیمار کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے کچھ لوگ کہتے ہیں جی اگر آپ ہیں تو کوئی خرچ نہیں ہے مثلا ایک بلڈ پریشر کا مریض ہے وہ اگر ایک ایک دن دن میں دفعہ دوائی کھاتا ہے جی۔ تو کیا وہ اسے روزہ رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ دوائی تو اس نے چوبیس گھنٹے کے بعد ایک دفعہ کھانی ہے جی، جی، ہاں جی ایسی بیماری جس میں انسان کو روزہ رکھنے سے اس کی بیماری بڑھ سکتی ہے تو وہ روزہ نہ رکھیں لیکن جو بلڈ پریشر ہے وہ بیماری تو ہے لیکن اس طرح کی بیماری نہیں ہے جس میں انسان روزہ رکھے تو وہ اس کی حالت خراب ہو جائے جیسے انہوں نے کہا کہ چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ دوائی کھانی ہے نا تو یہاں سیر کے ٹائم کھا لیں افطار کے ٹائم کھا لیں اور پھر روزہ رکھے لیکن جو شوگر کے مریض ہیں یا جو دل کے مریض ہیں جس میں کھانا نہ کھانے سے حالت بگڑ سکتی ہے وہ نہ رکھیں روزہ جزاکم اللہ کل جیت ہمارے اگلے ہماری ہمارے اگلے مہمان کل جیت صاحب السلام علیکم وعلیکم جی کی حال چال جی بالکل ٹھیک جی بسم اللہ جی ٹھیک ہے جی۔ وہ اگے پردیپ صاحب پوچھ کے گیا سی کوشچن بہت بڑھیا تین جواب دیتا جی جی اسلام اصل چ جی چاہے چاہے چاہے کرسچن ہے ہے ہے کوئی اور کمیونٹی دا جی جی مسلمان مطلب رکھنا چاہیے <laughs> مذہب سے ہاں ان سے مجھے وہ ایک بات یہ بھی یاد آئی کہ وہ پہلے کہہ رہے تھے کہ جو سیکولر سوسائٹی ہے جی۔ وہاں پہ مذہب پھلتا پھولتا ہے وہاں پہ کوئی پرابلم نہیں ہوتی تو دنیا کی سب سے بڑی سیکولر سوسائٹی تو کمیونسٹ سوسائٹی تھی وہاں پہ مذہب کو بین کیا ہوتا انہوں نے تو it's not true for everyone یہاں پہ سیکولر سوسائٹی ہے لیکن جو کمیونسٹ تھے وہ انہوں نے تو کافی پابندی لگائی ہوئی تھی بہرحال انہوں نے کلجیت سنگھ صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے یہ اصل میں مسلمانوں کا اپنا پرابلم ہے کہ وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ جو اور یہ بھی پھر ایک مسکنسیپشن ہے کہ امریکہ نے اسلام کو نقصان پہنچایا امریکہ نے اسلام کو نقصان نہیں پہنچایا امریکہ نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہوگا اور وہ بھی رد عمل کے طور پہ ریئیکشن کے طور پہ اب دیکھیں نا کوئی آپ کے گھر میں آ کے مار دے تو پھر آپ اسے بدلہ تو لیں گے نا اب یہ جو ایکسپینشنسٹ پالیسی ہے کہ وہ عراق میں جا رہے ہیں تیل کی خاطر افغانستان میں جا رہے ہیں تو یہ سپر پاور کے کام ہے جو جہاں اس کو سورسز ملیں گے وہاں پہنچ جائے گا وہ ان کے فلپینز میں بھی اڈے تھے اور اور بھی جگہوں کے اوپر انہوں نے اڈے بنائے ہیں تو جہاں تک اس کے سیاسی جو ایمبیشنز ہیں جو پولیٹیکل ایمبیشنز ہیں امریکہ کی اس کے اوپر لوگوں کو بہت شکایات ہیں مسلمانوں کو بھی ہیں غیر مسلموں کو بھی ہیں اور یورپ تو امریکہ کے بہت خلاف ہے جرمنی والے جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ خلاف ہیں میں ایک دفعہ جرمنی جا رہا تھا تو میرے ساتھ راستے میں ایک جرمن کپل بیٹھا ہوا تھا اور وہ بابا اتنا بش کے خلاف اتنا امریکہ کے خلاف جب میں جرمنی پہنچا جس وقت تو وہاں بھی قدم قدم پہ امریکہ کے خلاف جو ہیٹریڈ تھی وہ پھیلی ہوئی تھی تو جو دنیا میں سپر پاور ہے جس طرح کے کام کرتی ہے ایوری باڈی ٹرنس اگینسٹ ہم یہ صرف اسلام کا یا مسلمانوں کا کام نہیں ہے اور پھر پاکستان کا اپنا ایک مسئلہ نہیں ہے بلکہ وہ تو پاکستان کے بجائے مسائلستان بن گیا ہے اس وقت اور وہ کہتے ہیں جی انہوں نے کہا تھا کشکول توڑ دیں گے اور پھر کشکول پکڑ لیا انہوں نے تو اور امریکہ سے بھیک مانگ رہے ہیں تو یہ اپنی پالیسیز ہیں جس کا ریئیکشن وہ کانسیکوینسز کہنا چاہیے کہ وہ بھگت رہے ہیں اب اس لیے جہاں تک دوستی کا تعلق ہے انسانوں کے ساتھ ہم نفرت نہیں کرتے پالیسیز کے ساتھ نفرت کرتے ہیں اس لیے آپ امریکہ کی پالیسیز کو تو ہیٹ کر سکتے ہیں اس کو کرٹیسائز کر سک کر سکتے ہیں لیکن امریکن لوگوں سے امریکن انسانوں سے نفرت نہیں کر سکتے ہم ہم نہیں کرتے نہ اسلام تعلیم دیتا ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ پالیسی سے کے خلاف ہوں بندوں کے خلاف نہ ہوں وہ ایک میں نے پڑھا تھا شاید کنفیوشس کا تھا کہ برے سے نفرت نہ کرو برائی سے نفرت کرو تو ہم برائی سے نفرت کرتے ہیں برے سے نہیں کرتے ہمارے اگلے مہمان عامر صاحب ہیں عامر صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام کیا حال چال ہے جی بالکل ٹھیک جی اچھا دونوں کو بہت بہت السلام علیکم رمضان مبارک میرا چھوٹا سا سوال ہے کہ وہ میرا ایک غیر جماعت دوست ہے انہوں نے مجھے آج ہی کام پہ سوال کیا جی۔ کہ نماز کے بعد جو دعا کا طریقہ کار ہے یعنی کہ جو غیر جماعت آپ کرتے ہیں لائک ہاتھ سے اور ہم تو سجدے میں تو وہ کہہ رہے تھے اس کی کوئی آپ کے پاس کوئی ڈیٹیل ریزن ٹو بی میرے پاس ایسی کوئی تھی نہیں مطلب میرا کوئی اتنا نالج نہیں ہے اگر آپ پلیز ہیلپ کر سکیں جی اچھا ٹھیک ہے جی شکریہ جی عامر صاحب جی۔ میرا یہ سلپ ہو گیا تھا مجھے سوال صحیح نہیں جی انہوں نے نماز کے بعد جو آپ دعا کرتے ہیں اچھا اس کا کیا پس منظر ہے کہاں سے وہ کرتے ہیں ہم تو نہیں کرتے ہم نماز کے بعد تو ہم دعا نہیں کرتے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دعا مخ العبادہ کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے تو جو عبادت یعنی نماز ہے آپ اس سے دعا کو باہر کیسے نکال سکتے ہیں اس لیے ہم تو نماز کے اندر ہی دعا کرتے ہیں نماز کے باہر نہیں دعا کرتے یہ بالکل ایسی بات ہے کہ آپ کسی افسر کے پاس جائیں کسی کام کے لیے اور اس کو جو کام کہنا ہے وہ کہیں نہ بیٹھ کے باہر آ جائیں اور پھر باہر آ کے کہیں گے جی من من ہوا کام ہے مجھے فلانا کام کام ہے مجھے تو جب آپ خدا کے زور پیش ہوتے ہیں تو اس وقت ہی کہیں نا ساری تو دعا تو وہ مانگنی ہے آپ نے اور اصلاحات کا ایک مطلب دعا بھی ہے اس لیے اصلاط خود دعا ہے حضور نے فرمایا دعا کے دعا عبادت کا مغز ہے تو آپ مغز کو جسم سے باہر نکالیں گے تو جسم مردہ ہو جائے گا اس لیے نماز پڑھنی اور نماز کے بعد ہار اٹھا کے دعا مانگنی شروع کر دینے کا بالکل مقصد یہ ہے کہ یہ نماز دعا نہیں ہے تو آپ نے انکار کر دیا وہاں پہ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ عربی نہیں پڑھتے ہم سمجھتے نہیں ہیں تو نماز میں جب اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو عطایات میں ہم دروسی پڑھتے ہیں دروسی پڑھنے کے بعد ہم یہ کہتے ہیں دعائیں پڑھتے ہیں ربنا رب فی دنیا فی الآخرت حسنت عذاب بنار اور وہ ربی بھی جلنی مکھی مصلاۃ ساری دعائیں اب یہ دعائیں ہیں تو دعا چونکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس لیے سمجھتے ہیں یہ پتہ نہیں کو ایسی بات ہے دعا تو ہے ہی نہیں ہے حالانکہ دعا تو نماز کے اندر ہے اور ہم تو سجدے میں بھی دعا کرتے ہیں رکوع میں بھی دعا کرتے ہیں رکوع سے کھڑے ہو کر بھی دعا کرتے ہیں بلکہ اپنی زبان میں دعا کرتے ہیں بعض اوقات عربی نہیں آتی آپ ایک بات کہنا چاہتے ہیں تو اپنی زبان میں جائز ہے کہ آپ دعا کریں جزاکم اللہ سامعین آج کا پروگرام آپ نے سنا امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا ہمارے پروگرام میں آج محترم انصر رضا صاحب تشریف فرما تھے سامعین آپ کو چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے جی ہاں پانچ منٹ ہیں بس اب انصر صاحب آپ کے افتتاحی کلمہ اختتامی کلمہ اختتامی جی ایک دو باتیں میں قرآن کریم کے متعلق اور بیان کر دوں جی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ قرآن کریم فی جی۔ کتاب مخنون لا الا المتحرون ہاں جی۔ کہ یہ ایک عزت والا قرآن ہے فی کتاب مخنون ایک چھپی ہوئی کتاب میں تو جیسے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ کتاب مبین بھی ہے جی۔ اور اس کی آیات کھلی کھلی ہیں اور یہ آسان ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ بس یہی ہے بس آپ ایک چیز کو دیکھتے ہیں کہ اوپر سے یہ ایسے ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے اندر کچھ نہیں ہے یہ آپ کو دیکھنے میں بڑی آسان لگتی ہے اٹھانے میں بڑی آسان لگتی ہے ہینڈل کرنے میں بڑی آسان لگتی ہے لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اندر سے کھوکھلی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ہے تو آسان لیکن جو اس میں سمندر میں غوطہ مار کر اندر سے ہیرے جواہرات نکالنا چاہے گا تو اس کو بھی میں بتا رہا ہوں کہ یہ کتاب مخنون ہے یعنی ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر خزانے چھپے ہوئے ہیں اور لا لائم ہو المتحرون لیکن اس کو چھوئے گا وہی جس کا دل پاکیزہ ہوگا ٹھیک ہے تو بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسو المتحرون کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف پاک صاف ہو کر اس کو چھو سکتے ہیں درست بات ہے اس کے احترام کا تقاضا یہی ہے کہ اگر آپ ناپاک ہوں یا خواتین جب اپنے حیض میں ہوتی ہیں تو اس وقت یہ حکم یہ ہے کہ اس کو نہ چھوئیں لیکن یہ جو آیت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کے معرف سے اس کے موتیوں سے اس کے ہیرے جواہرات سے وہی لوگ فیض یاب ہو سکتے ہیں جن کا دل پاکیزہ ہوں جن کا دل متحر ہوں اس لیے اگر ہم قرآن کریم کے خزائن کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس سمندر میں غوطہ مار کر نیچے جا کر ہیرے جواہرات نکالنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک پاک دل ہونا چاہیے پاک دل کے بغیر ہم اس سے استفادہ حاصل نہیں کر سکتے جزاکم اللہ بہت بہت شکریہ انصر صاحب آپ کا پروگرام میں تشریف لانے کا ممنون ہوں آپ کا آپ نے وقت نکالا رمضان کی مصروفیت کے باوجود جی کل راتیں بہت چھوٹی ہیں دن جی بالکل راتیں بہت چھوٹی ہیں دن جو ہے جا کے آرام کرتے ہیں صبح کا جی بالکل بہت شکریہ آپ کا اور آج کے پروگرام کے لیے خاص طور پہ وہ جو تراوی ہیں وہ چھوڑنی پڑتی ہیں ہاں جی، ہاں جی ہاں جی تراوی بعض اور جو دور سے آ رہے ہیں ان کو تو افطاری ہے اور آج پس پردہ میرے جو دو ساتھی تھے ندیم طاہر صاحب ان کا مشکور اور اسی طرح انیس احمد صاحب کنٹرولز پہ یہ دونوں ساتھی میری مدد کرتے ہیں اس پروگرام کو پیش کرنے میں ان کا بہت بہت شکریہ رمضان کے مہینے میں تشریف لائے انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لیے اپنی رمضان کی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا اور رمضان ایک ایسا موقع ہے جس میں اللہ تعالیٰ قریب آتا ہے دعاؤں کو سنتا ہے تو آپ یہ اس پروگرام کو جو سنتے ہیں میرا یہ ذہن ہے کہ صرف تفریح کے لیے نہیں سنتے آپ اس لیے سنتے ہیں کہ آپ مذہب سے دلچسپی رکھتے ہیں اور مذہب میں آگے جانا چاہتے ہیں آپ کو دعوت آج جانا گزارش اس مہینے میں دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ یہ جو لوگ اس پروگرام میں آتے ہیں جو پیغام ہم تک پہنچا رہے ہیں اس پروگرام اس پیغام کی حقیقت کیا ہے وہ ہم